کتاب لوگ سب کے ہیں وہ کبلا جڑے علماء مشائق سن جدو اندر دی غیرت ہی ختم ہو گئی زبان ہی روکنا بھی بند ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلیا کہ شکل دا فرق رہ گیا کہ دوروں مولی پچھانے جانا سی لیکن دل کے عمل دے فرق نہ رہا دل ایک جیسے ہوگا بارہ اللہ قلوب بعض با دین کے بار دل ایک جیڑی برائی برے پسند کرتے سن اسے برائی نو مولی پسند کرتے ہوں نورانی وغیرہ جنہ بھی سڈا یعنی وڈے ملا شمار ہوں قوم بابا یہ تو لوگ حال جنہیں بجائے کتا تال کی اے انگریزی ماحول خود رل مل گئے جدو رلے ملے نے انہوں نے دے دل انہوں دے ورگے ہو گئے ہوں بش تو کام شروع کرو نا تو تھلے اج دے برے تک لگیا ہو کلمے پڑھنے والے ادھر مولیا پیرا سے اس کا دل فکر دماغ اگر ایک نہ پاؤ تو پھر شکل کا فرق ضرور ہے کہ حضرت ہاں، صاحب پیر صاحب پچھانا جائے گا ہاں، داڑی ہونی ہے ہو سکتا ہے اماما بھی سر ہوئے جناب پورا حساب کتاب مولی صاحب پورا دور ہونا ہوں سچی دسیا جی ٹی وی نو بش پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو گھر گھر کی ضرورت آخر ہے کہ نہیں سکھ یہودی عیسائی ہندو بہبی مرزائی نیچری کنجر شریف کمینا دلہ ہر طرح کا بندہ ٹی وی نو آدھا ضرورت نورانی آ کے ضرورت نیازی آخ ضرورت فلانا پیر آ کے ضرورت ملا آ کے ضرورت لانتی دی گل تے ایک کے زبان تے کوئی کھڑی ہے کافر مومن دا فرق کیوں دل ایک دل ایک نے فکر ایک کے زبان ایک کے شکلا دوروں پچھانے جانے نے کہ وہ حضرت صاحب آ رہے ہیں اور وہ کنجر صاحب آ رہے ہیں ایمان گل دسو نہیں ان پوچھو ووٹ آکھے گا ضروری میں تو عراق کو ختم کر دیا میں نے جمہوریت کے لیے نورانی نو پوچھو آکے گا ضروری ہندو نو پوچھو آکے گا ضروری سکھ نو پوچھو آکے گا ضروری بھابی نو پوچھو آکے گا ضروری شیے نو پوچھو آکے گا ضروری مرغائی نو پوچھو آکے گا ضروری کنجا نو پوچھو آکے گا رل گیا دل کنا رلے سکول انہوں نے پوچھو سکول کی یہ بھی توڑ اگر زبان ایک جیسی نہ ہو معلوم ہوا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی ہے جی میں آپ نے فرمایا دل ایک ہو گیا انہوں نے ساڈے دل ایک کیوں نہیں اصا بالکل الٹ اس زمانے تو پاؤ گے کہ سانو سڈے شیخ نے سبق یہ دیتا ہے کہ میاں سے دکھنا ہے اگلے دا عمل ویکھنا ہے پھر ویکھنا ہے انہیں کی یعنی تاثر لیا ہے تے کیویں قبول کیتا سو کیتا سو قبول تے ٹھیک ہے نہیں تے قطع تال کی سلام دعا بند راہ آؤں دے تو بٹا جاؤ برادری شادی غمی ہے نہیں کہ شادی شادی شادی تاں تے سانو آندے نے بڑے سخت نے اصا شادی غمی مومن نہ رکھ سکتے ہیں جہاں منکر بنے گا کم از کم نہیں تسلیم کرے کہ گل حق ہے آپ مجرم سمجھے کوفرت سمجھے سارا کچھ سمجھے پھر اصا وہ ذرا نرمی ورتنے ہاں، کیونکہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرمی ورتتے سن جنوب پھر ویختے سن جڑا عام آم لانتی لوگ بیان کر چڑھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چادریں بچھائی ہیں حضور نے تو پیار کیا انہوں نے جال جھوٹا نو آ کو کر دابو یہ دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیروں تھلے چادر بچائی عزت کی تھی اس بندے کی جن آپ سرکار نے اپنے علم شریف نال ویکیا کہ یہ تبدیل ہونے والا ہے سرکا شبو جال دے سر وڈیا ہونا <coughs> چادر بچھائی ہیں ابو جال دے تھلے ہوں کڈا لائن بندہ ہے کہ جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام احوال دے نظر نہ رکھتے تمام احوال دے نظر رکھتے نہ رکھتے ایک عمل ویکے دوجا نہ ویکے نیچریت ہے کہ ناسخ تے منسوخ دا کوئی لحاظ نہ ہو نیچریت ہے اسلام آخر ہوں وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک حکم پہلا ہے ایک بعد آیا پہلے لے آن کے دوسرے بدل دیتا ہے دوسرے نے چلنا ختم کر دیتی ہوں وہ پچھلے دے حوالے دیتی رکھے تو سمجھ لو جی آدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیسا کے مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ اتحاد کیا فلان کیا یہ وہ نو پڑھو یہ دس اس وقت احکام اتر چکے سن یہود دے بارے لانتی جی شراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنی بیٹی پاک جڑی کافر دے گھر چ رہی کیا کہیں گا کہ ہوں اص دلیل بنائیے جس اس لیے بیٹی پاک کافر دے دارے یعنی کافر نکاح ابو الاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی پاک دا تو کیا آخان گے وہ شریعت ہے وہ سارے ہوں شریعت ہے جس وقت حال شریعت نہیں سی اتری یعنی اے احکام کہ کافر نال معاملات کنج دے کرنے نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لیے شریعت نہیں اتری ہوں جی شراب ہے شراب پہلے حلال ہے یعنی رکاوٹ نہیں آئی جب رکاوٹ نہیں آئی وہ پانی مانگو جس صحابی پیتی اس تو ایسا دلیل نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے بھی وہ تو میاں اس نے شریعت کو نہیں ایسا ہوں شریعت اتر چکی ہوں ایسا اس تو دلیل پڑھا گے تو شریعت ختم ایسا کافر ہے کہ نہیں کافر بن جائے اور کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کافر دے نکاح چ رہی لہٰذا ایسا بھی دینا کیا قرآن لوگ کدھر کریں گے قرآن جو فرما تھا کافر لاتن گل مشرقین مشرقان مشرقان نکاح مسلمان بھی دے سکتے ہیں گل سمجھ لگی یہ منافق لوگ جڑے نے نیچری سکولی طبقہ یہ منسوخ احکام نو دلیل بنا منسوخ دنس گلانا کرو لانچ نافک کدھر گیا نیچری پچھان مسٹر جناح بیان کرتا سی مسٹر جنا میسا ہوں سکول اندر میسا کے مدینہ بیان ہونا ہے بیاسی جنگا بیان نہیں ہونی ہے کافران والے سب تک کتا کال کی کہ صحابہ کرام دا کپڑا لگ گیا پھر کپڑا دھوتا ہے ایک ہی نے بیان کیا کفر نال جو سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ اپنی یہ تو آپ کا کمال سی کہ آپ اپنی مرضی نال سب کچھ کچھ نہیں کیتا آپ اللہ دے احکام دے پابند رہے نے جویں جویں اتر دے آئے نے اویں میں چل دے گئے گل نہیں سمجھ ہوں وہ سب کچھ کافر دی سوچ یاد رکھنا کافر شریف کمینے دی سوچ ایک ہو اگر سوچ ایک تو وہ کنجر کیوں ہے شریف کیوں ہے وہ چکلا پائی بیٹھا ہے یہ عزت دار دیرا پائی بیٹھا ہے فرق کو نہیں سوچ معلوم کیسی عجیب گل ہے کہ سوچ ساری کافر تو لے بش تو لے کے تو نورانی تک سوچ ایک کے قاضی تک سوچ نورانی صاحب سے پوچھا گیا حضرت کبھی فلم دیکھی نہیں موقع نہیں ملا جواب دیکھو آپ کا یعنی میں موقع مل جاتا ہونا کی کریے ویل نہیں کر قوم دو پر آپ بیڑا کر کے ہو گیا اچھا تو سونا جس طرح شکل فرق اس طرح نظریات فرق ضروری کرتا نہیں خالی اللہ تعالی دی باہر قائد چلنی عقائد و امال چلنا انہیں شکل تھوڑی ویکنی شکل نے تو بول جانے ہاں یار شکل پیر والی ہال پیر نہیں اج کل تو اصا اصا کسے پیر نو با شریعت آخنا ہوگا نا یا کسے ناخون نو ماشاء اللہ حضرت صاحب داڑی شریف رکھی ہے بادشاہ بندہ ہے کر کے کوئی نات خون اج کل جی مراد ہے کراچی والے داڑی رکھ لئی بابا ویکو ماشاء اللہ بادشاہ آدمی ایمان نال دسو جی داڑی نال بادشاہ ہے تو پورا قرآن تے گیا ہوں داڑی جیڑی ہے ان پورا قرآن کیویں قرار دیو گے کہ داڑی جیڑی ہے پورے قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ داڑی رکھو کہہ سکتا مائی دلال کے پورا قرآن داڑی کا کہہ رہا ہے تیس سپارے بن گئے نے اور بن داڑی دے حکم نال گئے نے ممکن ہے بخاری شریف بن گئی ہے اور داڑی دے حکم نال بنی ہے مسلم بنی ہے داڑی شریف دے حکم نال بن گئی ابن ماجہ ترمزی ابو داؤد نسائی مسند احمد تبرانی کبیر فقیر اوسط وغیرہ تمام آدیش داڑی دے حکم نال یہ ممکن ہے جی سارا کامیا بادشر آخنا کم از کم باشرا آخر ہر فرض ہر واجب ہر موقع سنت کا ہونا ضروری یہ عام کسی نو چھٹی نہیں ہو سکتی باقی اگے منزل طے کرنے وہ سمجھ آئی کہ نہیں ہوں جڑا فکر میں سمجھا چاہتا کہ منافق یعنی چودہ گل اتو یہ مڑی چودہ زبان یہ دن دین کا چودواں حصہ تو حقیقت یہ ہے کہ دین نو نا زبان دی لوڑ نہیں اتے چلتا ہے دل اللہ تعالی دی محبت اور مرفت ایسا ہے جنہ جفیا نے من مزکا کیتا ہے بجو زکی ہے تعلیم اللہ رسول ہی ایسی تعلیم کر کہ کہ وہ حقائق دین دے مول کتاباں پڑھن والے تو دے قریب دی ہوا نہیں ہاں،, ہاں میں حیران ہاں کہ اصا کتاباں پڑھیاں میں سر تے پاک بند کے فارغ ہوا دستار بندے جنوبی نے راتی انگلینڈ دا دوست میرا فون کیتا کیا برا ہوں دستار بندی انگلینڈ حفظ کیا وہ کہہ جی وہ ڈورو دا ڈورو آیا کہ میرا اتنے آ کے جو جان دا برا کام انہیں کرنا پینٹ شرٹ انہیں پونی تھالی بوچ انہیں مننی اتو دستار بندی ہونی میں کہ جی وہ لفظ صحیح بولو دستار بندی وہ ہوں جی کپڑے پورے ہونے تھلے کپڑے شلوار کمیز یہ وہ جہاں بےچارے کپڑے پورے نہیں بندی بندی آکی تھی آخو کہ میرے برا ہونی بغیر ویکو عجیب کہانی اج تک عوام نو ایک حدیث سنائی گئی دل خوش کرنا جیڑا قرآن پاک پڑ جی والدین نو تاج پہنایا جائے گا جی روشنی سورج تو ود ہونی عام حدیث پاک ہوں ویکو نام مراد نے عوام نو جو خوش کرنا ہوں وچو حدیث کا پورا ٹوٹا کھا گئے نے جو ٹوٹا بیان کرن نہ حافظ بچتا ہے نہ حافظ کا والدین بچتا حدیث پاک جی، من کارا القرآن وہ حامی لا بے معاف ہی ہے سوال ہو تا یوم القیامہ فی آخر ما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھے وہ بما لا بے ہے اور عمل کرے اس پر جو کچھ قرآن قرآن پاک میں ہے شرط ہو تو بچ گیا پھر وہاں ملا بے معافی ہے عمل عمل امل قرآن پاک دے عمل تو ولی میں آگے بیٹھا کہ قرآن پاک دے ادنا درجے دا عمل نو شمار کران دے کہ ہر فرد واجب اور موقع دے سنت پوریا کردا اور پوریا اس لیے کرے گا جس لیے علم شریعت دا پورا رکھ دے گا یعنی کم از کم آکام تو ایسے بھی ہر شعبے جہیں جیڑے اس نال مطلب فرض کے واجب ہے سارا یہ جان دے حافظ نہیں نہیں نہیں جی تو تو عمل عمل ممکن بے علم دا ہو ہی جی؟ جدو تھڈو ادنا درجہ عمل دیں تو کامل جڑا آپ مستحبات بھی نہیں چڑتے ہوں سیسو والدین نو نو گل گھوٹو پہنا سی والدین جو سنایا جائے حضرت تیرا تاج کہ جڑا آ ہی جے قرآن دینا حکام دا پابند ہونا ہے پابند بنے ونےوا ہونا ادھر حافظ کر کے سلان پہ پولس لگ جائے داخلہ یہ جی ماشاء اللہ اٹھویں جماعت سے داخلہ مل جانا تر جماعت ترقی قرآن بھی ہو جانا والدین جا کفر یہودی رہا ہے تو والدین سمجھے جو میرے تاج آیا انہوں آ کے اتری دا چھترا دا تاج تیرے سر تے ہونا ہے چھترا دا اندے مگر اندے سر دو میں دو زخرو جاؤ گے تیرے کی پتہ جو خالق دی بارگاہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نامراد مقرر طبقہ ویخ لے حدیث پاک جائے نا قلیل فقاؤ و کثیر خطباؤ خطیب زیادہ ہون گے فقی گھٹ ہوں کم ہو جان گے قیامت دی نشانی دسی نبی صاحب آج مقررین دین نو سمجھن والا وہ بندہ نہیں لگتا ہے ایمان جی۔ سنگی تار اقبال صاحب رستے تار اقبال نہیں اپنا پتہ جنگ والا وہ دس رہے سن بھی بکر نے تقریر کی اس آخیا سلطان در رحمت اللہ علیہ جنیا مرضی کو کتاباں پڑھ جائے میں جناب یاد رکھنا جی، جب تک کتاباں جڑے پڑھے جب تک ملی کاملین اولیاء کرام دی تربیت نہ حاصل چیر نہ خود ہدایت دے ہوں نہ دوسرے ہدایت دے صاحب پہلا امام غزالی جیسے عالم جڑے ہر علم دے تنقیدی نظر رکھتے ہیں ہر علم تے تنقیدی نظر کیا غلط ہے نہیں ہونا چاہیے فلسفہ منطق آپ نے پڑھی نہیں لیکن کمال تنقید نہ فلسفے سے دھجیاں اڑا کے یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تحفت الفلاسفہ لے صحافت الفلاسفہ آپ کی کتاب ہے اس دے اندر کوئی انہیں حشر کیتا ہے خلاص فلسفے دا پڑھن تو بغیر خدا دا صلاحیت نال اس طرح دا بندہ بھی فرماندا ہے یار جنہ چر فرما کاملین دی تربیت نہیں بیٹھا نا مینوں دین ایمان سمجھ نہیں آیا باقی ہن پیچھے تو ما کی کس باغ دی مولی بڑھاوا کی کتاب خصوصا اگر فلاسفہ دے متعلق اور اونا دے ذاتی حالات دے متعلق اور جناب اونا دے کیا کیا وقت آیا ہے کیا زمانہ آیا ہے کس زمانے دے اندر آپ کے, اور پھر ہدایت کی میں ملی وہ سارا اگر معلوم کرنا ہوگا نا اونا دی کتاب کتاب ہے آپ کی المنقذ من الضلال المنقذ من الضلال یہ زمانہ ہوتا ہے گمراہی سے بچانے والی اردو ترجمہ مل جاتا تھا تو اس پر کہ آپ نے فلاسفہ نال کی کیتا ہے اور آپ نے ہدایت کی میں نصیب ہوئی اور آپ نے ہوتے ہوتے لکھ دیتا ہے انہوں نے فرمایا میں ہر فرقے دے شعبے طبقے نو میں صحیح طرح پڑھیا ہے دیکھیا ہے چاکیا ہر طرح دے لو میں بے پتہ لگا میں اس حقیقت پہ پہنچیا کہ انبیاء علیہ السلام دے اگر وارث ہیں تو صوفیاء اکرام اولیاء اکرام نے اور کوئی نہیں صوفیاء علیہ جنہوں نے صوفی آدمی پیر میرے لیے شاہ سردار میاں شیر ربانی بابا فرید ہو گئے صوفی آج جنہ دے وہاب بھی سب تو وٹے دشمن یہود کی اتفاق الغارہ عالم الاسلام الغارہ عالم الاسلامی کتاب ہے عیسائیاں دے پادریاں دے لکھی خدا عربی ترجمہ میرے کو ہے اصل فرنچ زبان ہے فرانسیسی زبان اس پادری لکھا آخر دنیا تو اسلامی تہذیب واسطے جتنا کوشش کی غور کیتا کہ کیا اسباب سے غور کرو ای بچا والی کڑ شاید انہیں آخیا اس نتیجے پہنچیا ہاں۔ دو چیز بچا رہی ہیں ایک سوفیا صوفیاء کرام اور دوسرا مکہ مدینہ وزود اسلامی تہذیب نو تصویر ویک لو سامنے ہر صوفی دی نشانی ہے یاد رکھنا وہ رسول اکرم طریقے دے ہمیشہ لکھ زمانہ بدلے گا لیکن او دی وضع لباس پان کلو سہائش و باش سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے آستے موت سمجھنی ہے کہ میرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چھوٹی تو چھوٹی بھی کوئی سنت غیر موقع بھی رہ جائے وہ مستحب نو اپنے واسطے فرد وانگو سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی زندگی پاک جڑی ہے وہ مد نظر رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی تک وصول بغیر حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اتباع ہے کامل یعنی جی اندر مستحبات بھی نہ ہوں نہ چھڑے جان تے مکروحات بھی نہ کیتے جان وہی سادگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائی ہوئی سی بے تکلف زندگی وہ اپنا گا تو پھر فقیر بنے گا صوفی بنے گا صوفی اس کو بغیر بن سکتا نہیں جہاں زمانے دے نال چلے اور لوگوں زمانہ دیکھو کدھر جا رہا ہے سمجھو تجال ہے اپنے دور پر لانتی کیسا فقیر اور صوفی ہے خنزیر زمانے کے ساتھ چل رہا ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے وہ تو خدا رسول کے ساتھ چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثال دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دیتی فرمایا جی میں کھجور کھجور دا درخت یہ مومن دی مثال ہے جتنا مرضی موسم بدل تمام درختوں کے اتنے اثرات ہو جان گے پتے جڑ جان گے موسم خزان کدی بہار ہے کدی خزان ہے آپ نے فرمایا مومن کھجور آ کھجور دے پتے کدی جڑے نہ ویکو گے ہر موسم قائم نے کیا مطلب سرکار دس دیتا ہے مومن ہر موسم قسم کے دور چ زمانے ماحول وہ اپنے دین پہ قائم رہتا وہ دا مذہب یہ نہیں ہوتا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی وہ دا مذہب یہ ہوتا ہے چلو تم ادھر کو خدا ہو جدھر کو دجال حضرت صاحب پیر بیٹے کتنے نے ماشاء اللہ سکول پر کیوں جی؟ تم پتہ جی پھر ترقی آپ کا دور حالات بہت ہاں۔ بدل رہے ہیں ماشاء اللہ پھر لاکھ دلانا تو سور ہے پیر ہے وہ خنزیر آپ بدل کام تو وہی کر رہے ہیں کہ جڑے عوام کر رہی ہے بش کر رہا ہے ہندو کر رہا ہے سکھ کر رہا ہے کنجر کر رہا ہے سکول سارے کام کر رہے ہیں یعنی سارے بال سکول پا رہے ہیں برابر کہ تو بھی لانتے وہی کام کر رہے ہے برابری دے تیری انہوں کے نال ہے تو تو خواص کی میں شمار ہوئے گا برابری عمل عوام دی دعوی خواص دا کہ وہ عوام ہے ہم خواص ہیں سمجھ لگی انیر نگری میاں صاحبہ جو اتنے تمیز ہی کو نہیں رہی نہ مراد لانتی ٹولا برابر بن بیٹھا کیوں من نہیں ہو جی میں آنے ہونے آنے آئے ننگے آئے انیا دے گھر انیا آخیا ہو تو تو چھتر لال ہے لا لانتی تو میری حویلی نال کیوں آیا پر اک جو کوئی نہیں لانگا سار کسی پہ بیٹھے اتو لانتی ہاتھ نہیں بھی چلو کوئی ہاتھ لا کے محسوس کر لے بھائی تن کیڑا یہ کپڑا ہی پونی ہاتھ ہی نہیں لا جی ایسا آنے ذرا تھوڑا جہاں ہاتھ اگاں کر کے لا سا ننگے ننگے ہون دی اخیر کیتی بیٹھے لگنا وام اگوں تو وہ ہوں کبلا منافقت ہے نا جڑا اسی طرح سمجھا کہ منافقت ایسے دے کہ اسلام دا منافق میں عرض کر رہا نام نہیں چھوڑ سکتا نام چھوڑے تو وہ مفادات جڑے نے انہوں نے زد چوٹ ہو جاتی لہذا نام لینا بھی تاکہ دونوں پاسوں اپنا کام کافر تو بھی مسلمان کام میرا ہوں یہ جڑا نیچری طبقہ ہے نا یہ اسلام دا نام لینا یہ مجبوری یہ انگریز انہوں گٹی سکھایا ہوا لانتی جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے اکبر الہبادی سو سال پہلو پہ دستا ہے کہ سکول سبق پڑھائے جانے جی جو چاہیے بت نو سجدہ کرو اترے بت کا تباہ کر لو برٹش لا چلاؤ کفر نو جو مرضی اپنا لیکن ایک, ایک کفر نو اسلام آ کے کرو کفر آ اسلام ہے نیچریت دے اسلام نو نو سمجھنا ایس, ایس کا دنیا دے فتنہ سمجھ گیا بندہ سر سید علی گڑی مسٹر جناب یہ نیچری طبقے نے اسلام دلان نام تے رکھیا جنت بھی دوزق بھی نیکی بدی حرام حلال کفر اسلام نام رکھنا ہے گی نام رکھ کے تو تصویر اسلام دی ہونا دو قسم جگہ ایک اسلام اللہ تعالی نے دتا ہے وہ احکام دا مجموعہ ہے اللہ تعالی نبیا ہے نبیاں آگے امت ناقابل تغیر ہے اس کے اندر ماسا بھی تبدیلی دا کوئی امکان نہیں اور جڑا سوچے گا تبدیلی دا وہ کافر ہو جائے گا اس کو یہ کہتے ہیں اس اسلام اور اسلام یہ اس کو علاوہ اسلام یہ ملازم کیا کہتے ہیں یہ مولویوں کا حصہ دکیان پرانا انتہا پسند دہشت گرد ترقی میں رکاوٹ یہ وہ اسلام سمجھ آ رہی اچھا اتنے ہوں بطور لطیفہ کرنا یا اگلا اسلام دس کے کرنا دوسرا اسلام انہوں نے جنہوں ماڈرن جدید ترقی پسند فلان ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے وہ ترقی کا ہے فلان وہ اسلام کہڑا انہوں ملا ازم نہیں آتا ملا ازم یہ آدھا کہ نا یہ وہ گلا نے سڈیا گلا جہاں یاد رکھنا وہ یہ کہ حوالے نے فلاں کتاب میں لکھا ہے نا حقائق اور مشاہدات جو تصا ویخ رہے ہو سن رہے ہو وہی گلا سامنے کہ نہیں حقیقت حقائق اور مشاہدے کے اتنے جی کلام ہوتی ہے وہ انتہائی مضبوط کلام ہوتی ہے وہ تو توڑ نہیں ہوتا نا وہی تو سال کو ایک اسلام انہوں نے بنایا جی جمہوری اسلام پہلے کو کہتے ہیں ملازم یہ جمہوری اسلام کہڑا خدائی اسلام کو کہہ دیتے ہیں ملاؤں کا جمہوری اسلام انہوں نے بنایا ایک اور وہ کیا چیز ہے وہ تصا لفظوں پہ غور کرو جمہوری اسلام کہڑا ایشا بس جمہوری یہ لفظ جمہوری دا سارا کچھ دس رہا بھی اسلام کہڑا ہونا ہے جمہور دا مانا ہوتا ہے اکثر جمہوری ووٹنگ والا اکثریت والا اسلام وہ کی ہے جی خدا نے وہ کہتا خدا کا نام قرآن پرانا سنت کا بھی نام لو تو خدا نے قرآن و سنت میں یہ کہا کہ جمہور یعنی بہتے لوگ ووٹنگ نال اپنی رائے نال جس نظام دے اتنے متفق ہو جان گے وہ جمہوری اسلام بن جائے گا وہ ہے کہتے ہیں صحیح اسلام جو ہر دور کے ساتھ چلتا بدلتا رہتا ہے وہ ہوں جہد سے متفق ہو جان ووٹنگ نال وہ باہے سنا ہے باہے شراب ہے باہے جوا ہے باہے کفر ہے باہے جیڑی بلا ہے وہ اسلام ہے اس کے خلاف جو بولے گا وہ انتہا پسند ہے جو اس کو کفر کہے گا یہ ہے مستر جنا کا اسلام دلیل موٹی تھی دوں موٹی تھی دلیل دوں ہر بندے دل دماغ آ جائے یہ دسو بابا جی مسٹر جناب مسلم لیگ بنائی سی کہ نہیں بولو مسلم لیگ کا مانا کی ہوں مانا ہوں مسلمان ہندو بھی سن سکھ بھی سن شیعہ بھی سن مرزائی بھی سن بھابی بھی سن نیچری بھی سن ہوں سوال یہ ہے مرزائی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے ہندو سکھ شیعہ دیوبندی نام کی کہہ شیو بندی مینو ایک پٹو پٹولہ کارنامہ سی ہونے دے کافر قرار دے دردائی نو نورانی صاحب نے دی محنت کے نتیجے میں اچھا، جی مسٹر نو کی آخ د ہوں دس یا پیو مکالا ملیا یا تسا ملیا سمجھ نہیں لگی ہوں یہ دسو یہ گل تو سمجھ آ گئی کہ نہیں پھر میں کیا دسو انہیں جڑا ہندو سارا مشترکہ مسلم آخیا ہے وہ دسو کیڑے اسلام نال کیا تمہارا جو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جس اسلام کی تشریح ہمارے بزرگان دین نے کر دی عقائد بھی بیان کر دی اس کے تصوف بھی بیان کر دیا اس کا اور جناب فقہ بھی اس کی بیان کر دی تین تین جز نے اسلام ساڈے دے ایک تصوف ہے ایک عقائد پہلا عقائد پھر تصوف پھر فقہ جہاں حدیث جبریل دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب جبریل امین آن کے پوچھا حضور مال اسلام آپ نے دسیا مال ایمان آپ نے دسیا مال احسان احسان کیا حضور کان نے فرمایا عبد اللہ کان نے کترا ہو علم تکن ترا فنو جراب ایک ہی سی اسلام دے اجزار نے گل سمجھ میں جناب یہ دسو ہندو سکھ مرائی نیچری یہ مسلم اس اسلام کے مطابق ہے یا جمہوری اسلام جو مسٹر جنا کا ہے اور سور والا اس اسلام کے مطابق سورا میں سنا کتنے اپنا اپنا جی جاؤ پاگ اچھا گل سمجھو سونا اے میں عام گل نہیں بیٹھا کاش میری تقریر کھلیاں ہوں اقبال میں پہ آندا ہے وہ آندا ہے بھائی علم ہے فقی ہو حکیم علم ہے فقی ہو حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم ہے جو یا راہ فقر ہے دانا راہ وہ کہ عالم تو راہ نہ پوچھو تو آپ لمبا پھرتا ہے فقیر تو کچھ جڑا جانا واہ نو نہ خدا کہ توحید والے ہم ہیں زبیر علی زئی زبیر علی زئی حضر و اٹکدار سنے خان واپی ہے انہوں کا محدت شمار وہ میری فون دے گفتگو چل رہی تو میں فون ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً دو تین تین چار کیسٹ بن چکی ہیں وہ ابن تیمیہ صوفیاء کا دشمن تھے سب سے پہلا دشمن صوفیاء کا ابن تیمیہ تھا جدید اتباع بھی کر رہا ہے اس کے بعد اس کے شاگردان تھے جو چند جنہ تے او نحوست لانت پئی جڑی اوندے تے پئی سی ابن قیم صاحب تو پہلا سی اے نال چتر خاندہ دی ہو جاتا جیلا جتے جتے ہو گیا ہے نال دیا ابن عبد الحادی یہ دوسرا سی شاگرد خاص ہے ابن تحریر ہاں، یہ نام مراد بیمان صوفیاء دے دشمن شاہد صوفیاء دے دشمنی خدا دی توحید کے میں مل لیے کتاب روح نواں والا زبیر علی زئی مر گیا میں نہ یقین کرنا کہ انتے الفاظ تو سائیں دے میں سن دیکھو کیسے دے اپنے کے الفاظ بکواس ہے بکواس ہے بکواس ہے جدو ماں والا دیتا میں کہ ہاں جناب اصا جناب سے جن بزرگ ہیں انہوں نے گلا نو بکواس ہی سمجھنا اصا صحیح اصا یہ جانے کہ ابن تیمیہ اور سارے بکواس کتاب روح ابن قیم دی کتاب اردو مل جاندی ترجمہ ہوگا کتاب الروح اور روح دا نام ہے اس ایک فاصلے اس کے اندر پہ لکھتا ہے نوز باللہ بردالک اللہ تعالی کے بارے تاکہ آخے تاکی کر کے آخر نچوڑ پہ کٹ ہے ان رب یطوف فل ارد بے شک رب زمین میں چکر لگاتا رہتا ہے <laughs> واہ واہ بیا میں کہ صدقے جاوا تیرے دین سمجھن تو رب زمین میں ہاں، میں کہ جی وہ ایک ہے جو کمال میرا سی ایک ہے انہیں کوالی گائیے ہاں، نوشو دی نگری ویخیا رب سونا پھرتا گلی ہاں، گلی میں مراسی نو آخو وہ شکر پڑ تلا نہیں بھابی تیرے نال <laughs> تو صرف فرق اتنا ہے تو صرف نوشو دی گلی ہے جناب پھر آیا وہ آدھے نے ساری کائنات پھر دمن پہلانتی ہو یہ ہے جنو جنے صوفیاء تو ہٹنا ہے جنو رب سونے دی معرفت پہچان نہیں آ سکنی باقی کی سمجھ نہیں گل دیا اور سادہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ گھومنے پھرنے آنے جانے حرکات سکونات سب سے پاک ان باتوں سے یہ تو سب حوادث کی صفات ہے یہ تو مخلوق کی صفات ہے یہ تو حادثات کی صفات وہ تو پتی نہیں سمجھ اچھا وہ جناب نہ ہوں سوفی آئے کرام دے لو نے پوچھ راہ پوچھتے فقیر کو کھولو اتنا میں گل چیڑی بیٹھا کہ مینو فاکر کو لگا جو کچھ لگتا میں فخر کا مطلب اچھی ہوں آخو جی دسو بھائی مسلم لیگ جو آخیا گیا ہے ہندو نو سکھ ایسی جماعت کو جس میں تمام شامل ہیں وہ کیا کون سے اسلام کے مطابق کہا گیا ہے کرو کسی جگہ پہ بیٹھ کے سوال کرو ادھر جواب دو اگر کوئی ہے مائی دلال تو دے اج میرے تو ایک بندے سوال کیا اس نے بلا سجنا کے خلاف بول جی،, جی روز ملک چ کر جاؤ بیٹھے جی میں کہ جی پہلا ہے مشورہ انڈیا کے بریلی شریف اجمیر شریف اور وہاں کے تمام مسلمانوں کو یہ مشورہ دے کہ وہ انڈیا سے نکل جائے لگا کیوں جی میں نے کہا جی وہ گاندھی جی نے بنایا تھا جواہر لال نہرو گاندھی نے بنایا تھا کہتا ہے ہاں میں نے کہا وہ اس کا ملک ہے وہ تو اور ہندو تو ظاہر بات ہے وہاں کے مسلمان ہندوؤں کے تو خلاف ہے ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں کہتے ہیں ہاں، تو میں نے کہا ان کو کہو سب بریلی شریف خالی خالی ہو جائے آج کے بعد اور وہ کہیں ہجرت کر کے نکل جائیں کیوں اس وجہ سے خلاف بولتے ہیں اور پھر ملک میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ تو میں کہ جی یہ دسو تو میں کہ لانت پا گئی یہ دس یہ جڑا ملک سی انگریز اتے باہروں آیا ہے یا اصا اتے باہروں آئے ہیں انگریز اچھا، باہروں آیا میں کہ شاباش یہ اسلام اور دلیل سن کہ یہ اسلام نہ کہ اسلام نام رکھو جیسے فلاسفہ فلاسفہ جنت کہتے ہیں ڈوزر کہتے ہیں کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فکر خیالات خیالات جو ہوتے ہیں نا خیالات مرنے کے بعد جو بندہ دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتا تھا آرام تعیش دی جب وہ مر ہے تو دی روح نو جڑے پیچھے یعنی سہولت ملیاں ہوں دنیا اس سہولت روح نو جڑا ہے نا چستے لذت محسوس ہوتی رہتی ہے پچھلی اس کو جنت کہتے ہیں اور جب ادھر کوئی دکھوں میں مصیبتوں میں اور غربت میں رہتا ہے فاقے میں جب مرنے کے بعد اس کو وہ احساس ہوتا رہتا ہے احساس ہوتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے اس کو دوزک کہتے ہیں آپ دیکھو الفاظ وہی چل رہے ہیں اور جدو یہ آ کے کچھ سکولی نیچری لانتی کے جدو کہ یار اللہ اس کو جنت کا فرمائے اور کوئی پاگل دا پوتر ہوگا جڑا سمجھے مسلمان ہے جنت کو مان رہا ہے وہ لانتی جنت کا مانا تبدیل کر کے مان رہا ہے ایک بندہ گندے نالے دا نام نہر فرات رکھ دے دے دے زم زم زم دا کاغذ تے چٹ لا پیشاب دی بوتل اوپر سور دی کنڈ دے اوپر ہرن دی پھٹی لا دے تو کیا ہوں صرف پٹی ویکھی نہ ویکھی باقی کچھ نہیں ویکنا پہلا پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آدمی اسلام دین اور جناب جنت دوزک نیکی بدی کا نام لے رہا ہے پہلے اس کے عقائد دیکھے جاتے ہیں کس عقائد کا بچہ مطلب مثال کے طور پر کیا رافضی شیعہ جو ہے وہ قرآن کا نام وہ قرآن کا نام نہیں لے لیتا کیا وہ نبیوں کا نام نہیں لیتا کیا وہ خدا کا نام نہیں لیتا کیا وہ دین کا نام نہیں لیتا لیکن کتنا فرق ہے زمین عثمان وہ کہتا قرآن ہے چالیس سپارے جدو دین کا نام لے گا انہوں کا کلمہ اپنا انہوں کی نماز اپنی انہوں کی بانگ اپنی انہوں کا قرآن اپنا انہوں کی آرشے اپنی وہ صحابہ کافر آخر سارا کچھ کیویں آکھو گے کہ جب وہ شیعہ کہہ رہا ہے کہ جی، ماشاء اللہ میں دین کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو جیسے ریمنڈ والے کہتے ہیں آئے دین کی دعوت ماشاء اللہ دین میں شامل ہو جائیں ساڈے حضرت صاحب فرمایا ہوئے تھے بتھیرے دین نے ونڈ کر کہڑے دین دین دین دین دین دین کی دعوت دینا امام احمد رضا والا والا والا والا بزرگان اہل بزرگیسا دن مردائی آن شیئہ دن لانتی آؤ دین میں آؤ کیڑا دین جن نہیں ونڈ کرنا سور آیا چڑھ جائیے ہوں اس منافقت کی تھی پھر میں دین دن بانڈ نہیں پیا کرنا کہ میں بھائی کس دین کی دعوت دے رہا ہوں اس دین کی دعوت دے رہا ہوں جس دین کو امام احمد رضا نے پیش کیا ہے اس کی دعوت دے رہا ہوں جس کو قاسم نانوتوی نے پیش کیا اشرف خانوی نے پیش کیا فنڈ کر لانٹ دیا پتا لگے تاکہ کوئی پھنسے تو نہ سنی پر انہیں کی ہوں نہیں ویکھے گا تو لفظ ویکو گے کیا یہ نہیں ویکو گے کہ کس عقیدے کا بندہ ہے اگر ادھر آپ دیکھتے دیکھنے پر مجبور ہیں ریونڈ والا لاکھ دین دین دین دین دین دین دن کا نام لیتا رہے آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ بسترا یہ چولہا یہ جو ہے پتیلا یہ سب کچھ بتا رہا ہے تم خطرناک لوگ ہیں تمہارا دین ہو رہا ہے ہمارا ہو رہا ہے چلو <laughs> کہو گے کہ نہیں کہو گے اگر مسٹر جنا اور یہ لوگ جو طبقہ ہے جو جمہوری اسلام کو ماننے والا ہے اگر وہ بات کرتا ہے جنت کی دوزت کی نیکی کی اور جناب جناپتی کی اور وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک برا کون ہے تم ہم جو دین کی صحیح بات کرے گا وہ ان کے نزدیک برا ہے فسادی ہے دہشت گرد ہے پلان ہے کہ نہیں ہے جب وہ کہیں گے کہ یہ آدمی دوسخی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سور جہاں جنتی ہے یہ تو اس کی ہے وہ جنتی کیوں ہے وہ تو کہتے ہیں جمہوری اسلام کے مطابق ہم سب اس کے اوپر راضی تھے ووٹنگ کرا لو تو ہمارے ووٹ زیادہ ہوں گے تو وہ تو قوم کی بہترین خدمت گزار ہے تم مولوی پھنسا تم تو صرف مسجد میں مسلح ہے اور تم تم تو پتہ کہتے ہیں کتے کے بچے کے نہیں تو وہ کہیں گے تم کی ہو وہ جنتی لیکن کون سی دوزک جنت اگر خدا کی دوزک جنت کی بات کرے تو جا کے آگیا ہونی لیکن اگر بھائی فلاسفہ اور نیچرو والی دودک جنت کی بات کرو تو ان کی جنت تو یہ ہے کہ ہاں واقعی سور جہاں حدیث پاک میں آ گیا دنیا سے میں جنت اور کافر کافر کی تو وہ جنت ہے دنیا یہاں پر رہی وہ عیاشی ہر ایک عیاشی میں رہی جب وہ گئی دنیا سے تو وہ کہتے ہیں اس کی روح کو وہ پیچھے لگتے جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہیں تو یہی جنت ہے <laughs> اب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جتنا جرائم ہے سراسر اسلام کی مخالفت ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے جب ووٹنگ ہوگی اکثریت وہ کہتے ہیں خدا نے اقتدار جمہور کو دے دیا جمہور چاہے لندن کے ہوں چاہے یورپ کے ہوں چاہے ترکی کے ہوں چاہے ہندوستان کے ہوں چاہے پاکستان کے سب جمہور کو اللہ نے کہا تم جو بھی کہو کرو گے وہ اسلام ہے میرا بتاؤ کتنے مانا پہنچا جا کے سنو دلیل اور سنو چودھری شجاعت نہیں گجرات والا جان دے نا جدو زنا بل پاس ہوا ہے اسمبلی حقوق نسواں بل زنا بل پاس ہوا تو اس نے کہا میں مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں مناظرہ کر لیں ہم نے یہ جو قانون پاس کیا یہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے اب بتاؤ کس اسلام کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہو جنا خدا رسول کے اسلام کے مطابق کہو اور وہ بدھی کا بچہ چیلنج کرتا ہے کیوں چیلنج کر رہا ہے بتاؤ کیا کہتا ہے قرآن و سنت کے اس کا مطلب ہے اس لائن کا وہی ذہن ہے کہ اسلام جمہوری اسلام قرآن سنت یہ کہتا ہے کہ جو ووٹنگ کے ذریعے جو کچھ بنے گا وہ اسلام ہے وہ قرآن کے مطابق ہے اس نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں آؤ قرآن کے مطابق سنو ایک اور اس سے بھی پیچھے کہانی چلاتا ہوں نواب زہدہ لیاقت خان کو جانتے ہو نواب زیادہ لیاقت علی خان نو دیو نا پہلا وزیر اعظم بارہ مارچ انیس سو انچاس پاکستان کے بننے کے دو سال بعد اس نے اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی جس کو پاکستان میں اسلام کی بنیاد قائم کرنے کا بہترین کارنامہ شمار کیا جاتا ہے نورانی وغیرہ یہ سب کہہ رہے بھائی کمال ہے بس زادہ نسول اللہ خان نے کہہ دیا فرار داد مقاصد کے اندر کے پاکستان کا جو بھی قانون بنایا جائے گا لفظوں پر بھی غور ہو جو بھی پاکستان کا قانون بنایا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے یہ قرارداد پیش کی تھی کس نے یہ کہنے نے جی یہ اس دن پاکستان مسلمان ہو گیا پاکستان جنرل زیادہ کہتا ہے پاکستان کو مسلمان کرو پاکستان کو مسلمان کرو مسلمان آئین آئین اسلامیہ جمہوری پاکستان کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں پاکستان کو مسلمان کرو مسلمان کرنے کی پہلی اینٹ اس نے رکھ دی اس نے کہہ دیا بس جو قانون بنایا جائے گا اسلام کے مطابق بنایا جائے بھائی انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے بالکل ایسا ہوں یار میں سمجھ لگتی کہڑے بورڈ والا میرے ساتھ اور بھی ماشاء اللہ میں ملا حسن پڑھاتا ہوں جلالائن شریف پڑھاتا ہوں اور الحمدللہ حضرت میں تو ایک ایک لفظ پر اتنا اتنا لمبی تقریر کرتا ہوں حیران ہو جاتے ہیں بچے ننگے آئے ان کیا ننگے انیس سو انچاس میں پاکستان مسلمان ہو رہا ہے ابھی قرارداد پیش ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی جو قانون بنایا جائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا یہ آپ کو منظور ہے اچھا بھی یہ دسو کہ مسٹر جناب ستاں والیاں دی شان دا پاکستان دا مطلب جا لا الہ الا اللہ انہوں نے پاکستان اسلامی بنایا تے دو سال بعد بنے ہوئے آج تے مسلمان کر رہے ہیں پھر اور سنو نو ستارے بنے سن پٹو دور ایک تاریخ کے نظام مصطفیٰ عمر رسیدہ بندے انہوں جانوے نے پٹو دور دے اندر یہ سارے وابی یہ وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تاریخ چل رہی ہے نو ستارے کٹھے ہو گئے نا میں پہلا نظام نظام کفر دا دی جو آج چل رہی پٹو دور لانتی ل پوک پی سلام دے گیا ہے نظام مستفا دے گیا ہے تو لانتی ہو بنے میں جلوس کٹن جی یار ویخ تو ہے وہی گل کے لانگ یار ایڈے جی ننگے این کھے انہوں اکابر آکو گے کیا اکابر بے وقوف ہوتے ہیں گورو ہوں نے اکابر بدھو ہوں نے شہر شادی فرماتے ہیں دانا وہ ہوتا ہے جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے دور اندیش وہ ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے دانا دانا کون ہوں کسی تو دھوکھا جاننے والا جب جانتا ہے ہے پھر چکا اور دور اندیش وہ ہوتا ہے کسی کو دھوکہ دھوکہ نہ نہ کیوں دے دور دی سوچنے والا دور اندیش آنے والے وقت کو بھی سوچے کہ وہ کیوں دھوکہ نہیں دے گا انہوں پتا جی دھوکہ دیتا تو پھر کل آنا میرے نال جو کسی جو کسی گا پینی ہے گاٹے پیٹ عمل جدا سزا کڑی نہیں عمل سو آئی سمجھ لگی یار ایک ایسی عجیب گل ہے جنہوں نے انگریزی باندر لاٹو واگ فرتے رہتے رہنے وہ کافر نے کیسی عجیب گل میں کہ باندرو انہوں اکابر نہ آکو اکابر آکو پیر میرے علی شاہ پیر سیال نو آکو صوفیاء کرام نو آکو انہوں نے آکو امام احمد رضا سرکار ورگے جڑے کسے دے دھوکے تو نہیں آئے میں چلا چلا اچھا ہوں جناب جی قرار داد مقاصد ہوں ویکو کفر میں قرار داد جنوں اسلام دا مڈ آخر پے نے پاکستان اسلام کی بنیاد قائم ہو رہی ہے نواب دادا قرار داد مقاصد سے میں اسی کو کفر ثابت کرتا ہوں چیلنج کے ساتھ انہوں نے پوچھا جی قرار داد کا مانا کیوں اچھا، بابا ایک ایک لفظ ویکنا ہوں یہ اتنے کیون آ رہا ہے سکون شناس بنے گے تو بات بنے گی قرارداد داد مقاصد کرار داد کا معنی دیکھو لغت اٹھاؤ قرارداد داد کا معنی ہوتا ہے تجویز قرار دادا اصل قرار دادا ہے یہ بندہ اپنی طرف سے جو بات قرار دیتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے محفل کے اندر جلسے کے اندر ہاں بھائی لوگوں یہ تمہیں میرا یہ مشورہ ہے میری یہ تجویز ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تمہیں یہ قبول ہے وہ کہتے ہیں جی قبول ہے وہ کہتے ہیں تمہیں قبول ہے وہ کہتے ہیں نہیں قبول قرارداد رد ہو گئی قرارداد منظور ہو گئی یہ عام تو اخبارات پڑھ دو جی فلاں جلسے کے اندر فلاں شخص نے قرارداد پیش کی اور قرارداد منظور ہو گئی قرارداد رد ہو گئی یہ تو عام سن دو نا تو قرارداد کیا ہوتی ہے بولو تجویز اب ایک بھائی ہوتی ہے تجویز ایک ہوتا ہے حکم حکم اور تجویز میں فرق ہے تجویز میں اختیار ہوتا ہے حکم میں پابندی ہے مثلا افسر اپنے ماتحت پر حکم چلاتا ہے اس کو تجویز نہیں پیش کرتا اور جو بات تحت ہوتا ہے وہ اپنے افسر کو تجویز پیش کرتا ہے کہ سر اگر اس طرح کر لیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے غلط ہے تجویز رد ہوگی تجویز قبول ہوگی بات نہیں سمجھ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ اسلام احکام خدا بندی ہے یا تجاویز خدا بندی کیا اللہ نے تمہیں آکام قرآن جو دیا یہ اس کی تجویز ہے کہ جس کو تم چاہو رد کر لو جس کو قبول کرو کیسی عجیب بات ہے ملا اپنے شاگرد کو کہے تو حکم ہو پیر اپنے مریض سے کہے تو حکم ہو افسر اپنے ماتا کا اگر کو جاری کرے تو حکم ہو اگر جب خدا رسول کی بات آتی ہے تو وہ تجاویز ہے یہ کفر نہیں تو پھر اور کیا کفر ہوگا پہلے لفظ بتاؤ سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ ہے میرے مالک سونے کا کرم ٹھوکرا نے نگاہ نال کتنے اقبال نا پیدا ہے فقط ہلکا یار ارباب جنو میں وہ عقل کے پا جاتی ہے شولے کو شرط سے مرے جنہوں دین خدا رسول دا جنون ہوں جنون جی پاگل نو خیال ہے انہوں نے چوبی گھنٹے ایک ہی خیال رہے خدا رسول دین دا جہے ان دے بندے ہوں نا انہوں دی اقل تہ تک پہنچ جاندی ہے تے ہر چنگاری تو شولا بنا لیندی یعنی کیا مطلب معمولی انہوں نے گل سامنے آئی تے پہنچ گیا انہوں نے گلا بھیا تے آ گل ہوں قرار داد دے لفظ تو میں کتنے تک پہنچ گیا دس اگلے دن ایک شادر کا مولی اس میری میری مخالفت میری مذمت بیار کرنے آتا ہے یار جدو جدو بھی جاؤ جاؤ دین دین گل گل توڑی بیٹھا ہوں ایک ہی ہی فکر خیال سونا رابا گواہی لکھ لوگ دشمن گواہی ہے دشمن دے پی خیال ہی کوئی وہ گڑھا پوی جس بھی گھنٹے کو خیال نہ رکھیے تو ہور کیڑا خیال رکھیے منڈیا کا رکھیے کڑیاں کا رکھیے رکھیے تو سانو بھی دس کہ عجیب کہڑا پیا ملتا ہے ان خیال یہ مطلب ہے خیال کسی برائیاں کا اس طرح مسلمان نو خیال ہوتا کیوں مسلم مسلمان نے جو عمل کرنا ہے جو سوچ اندر پیدا ہونی ان فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت دے پیمانے دے چڑھائے گا ہاں جائز تے کرا نہ جائز نہ کرا انہوں نے ہر ویلے آپ خیال ایک رہنا وہ تو کاروبار کر رہے ہیں ہاں جی شادی نکاح ویاہ رشتہ داری شادی غمی ہر ایک چونے آخنا پہلا دین کی آتا ہے تو جائز ایک نہ جائز نجائز نہیں کرنا جائز کرنا یہ تو مطلب یہ نکلا مومن تو مومن ہوں اس ویلے پورا جسے انہوں خیال ہاں جی۔ ہاں جی۔ ایک رہتا ہے سونا ہوں قرآن پاک کیوں گے قرآن پاک منشا فلیوں میں وہ منشا فلیا چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے تو چشتی اختیار تو ہو گیا میں کروں گا حضرت اس پر غور تو یہاں پر یہ یہاں پر ایمان اور کفر کو مد مقابل رکھا گیا ہر کسی کو اختیار ہے یہ کرے یا وہ کرے یعنی مومن اور کا کافر کے متعلق جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ مومن کی منشا ہے چاہے تو ایمان پر اسلام پر عمل کرے چاہے تو نہ کرے یہ کہاں ہے جنا چیر کوئی کلمان نہیں پڑتا وہ اختیار اسلام کو مانے یا پھر جبرن نہ مناؤ یہ نہ کچھ پاڑو کلما لا کراف الدین کا یہ مطلب جبرن کلمہ نہیں پڑھانا جبرن ایمان داخل نہیں کرنا کیونکہ اس کو پالنا مومن رہ مومن نہیں پیدا اندر منافق لیکن یہ لا کراف الدین کا مطلب نہیں ہے کہ جو کام خدا بندی ہیں قانون خدا بندی ہے شریعت ہے اس پر عمل بھی اس کے اندر کافر بھی جو ہے وہ بات تیار نہیں ہے سنو جو قانون اسلام دا ہوئے گا خدا پابند کافر زمین کو بھی ہونا پڑے گا اگر نہیں ہوگا تو وہاں پر نہیں رہ سکتا کیا مطلب اگر کافر مسلمانوں کی سلطنت میں چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا جس طرح کے یورپ کل میں پڑھنا لگا کریں پابند نے انہوں نے قانون والے کہ نہیں اتنے تصا رہ رہے ہو پہ تو اسلام جو مرضی آدھے وہ آدھے نہیں تھی پابند جی بابا یہ قانون ہے بھائی قانون مولوی ہے کافر کے قانون کا پابند کرنا رہنا پڑتا ہے اور خدا کی ریاست میں خدا کے قانون کا پابند نہیں ہونا پڑے گا جبران اسلام پر آپ کو نماز نہیں پڑھتا ڈنڈا پہ چھوکڑتا چلو کیوں تم نظام خراب کر رہے ہو تمہیں دیکھ کر آؤ بے نمازی بنیں گے گے چل نماز پر چھتر کھائیں ہے بچے حضرت عمر دم سمجھ نہیں لگی گل اتنے مولویا نو جو قانون بنتا جبرا نہیں چلا مولوی ہو کوئی مدرسہ بغیر رجسٹریشن نہیں چل سکتا نیچے اندر کر دیا گیا مجبور ٹھیک ہے جی اسی طرح وہی جو اللہ نے قانون اتارا کافر جو ملک میں رہے گا مسلمانوں کی ریاست میں اس کو بھی خدا رسول کا احکامات قوانین کا قوانین کا پابند ہونا پڑا لیکن دیکھو ادھر ایک ہے ماننا شاہ فل اور من فل ادھر ماننے جب تک تو کافر ہے اس وقت تک تمہیں اختیار ہے جب ایمان اسلام آ ایمان آ گیا مان لیا تو نے محمد پاک کو رسول دے تو ما کان لمؤمن ولا لمؤمنت کیا آگے پڑھو اذا قد اللہ امرن ان یکون لهم الخیارات من امرهم ہرگز ہرگز یہ کسی ایمان والے کا حق نہیں کہ اللہ کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد ان کا کچھ اختیار رہے اگر کوئی آدمی رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد کہے اب بھی میری مرضی ہے کہ میں خدا رسول کے احکام پر عمل کروں نہ کروں میری منشا ہے وہ کافر ہے مسلم اسلام وہ مسلمان ہے ہی نہیں مسلمان اسی وقت ہوتا ہے جب کہ آپ میرا اختیار ختم اب میں اللہ رسول کا کام کا پابند ہوں چاہے نقصانی خواہشات سے نہ کرے استفا لیکن ذہن اور اعتقاد میں اس کو یہ رکھنا پڑے گا کہ میں پابند ہوں اگر پابندی کا اعتقاد بھی نہیں رکھتا تو کافر ہے بات نہیں سمجھ آ رہی ہاں مومن بنائی انہیں ہاں۔ سبحان اللہ بہت اچھا۔ اقبال فرماتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند وہ کہتا ہے مرے ایک کے تقدیر الہی ایک کے شریعت الہی مومن تو نے یہ نہیں سوچنا کہ تقدیر کیا ہے میں اس کے پابند رہوں تقدیر کے پابند نباتات و جماعتات جو بے اختیار ہیں نباتات یہ پودے جماعتات جو باقی ہیں یعنی بے جان پودوں کے علاوہ جو ہیں جی مٹی پتھر وغیرہ سب یہ چیزیں سمجھ بات کی آ رہی وہ کہتے ہیں یہ تقدیر کے پابند تو خالی تو تقدیر نہیں مرے تو ویکھنا ہی شریعت رسول اللہ کیا ہے مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند سمجھ بات کے اچھا اب جناب جی نا قرار داد مقاصد پیش اس نے کیا اس نے کرار داد اس نے تجویز پیش کی اسمبلی بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا بھائی قرآن و سنت کے مطابق قانون پاکستان کا قانون جو بنایا جائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے ہونا چاہیے انہوں نے کہا جی ہاں جی ہونا اکثر نے کہا ہونا چاہیے کچھ نے کہا نہیں ہونا چاہیے اچھا۔ تو اب بتاؤ جنہوں نے جنہوں نے کہا ہونا چاہیے انہوں نے بھی تجویز سمجھا اسلام کو کیا سمجھا تجویز سمجھا اور جو پیش کر رہا ہے وہ بھی تجویز کے طور پر اگر آگے سے انکار ہو جاتا سب کا تو پھر سب کا تو اب بتاؤ جو خود اسلام کو تجویز بنا کر پیش کر رہا ہے وہ خود تو کافر ہو گیا تو پاکستان مسلمان کیسے ہو گیا <laughs> کیا کبھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ آج چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم اتر گیا ہے ہونا چاہیے تو پوچھا ہے سرکار نے جس کام کا اختیار رسول اکرم کو نہیں وہ حرام زادے کو کیسے آ گیا سمجھ بات کی آئی نے اچھا پھر اور دیکھو کہ قانون بنایا جائے گا سمجھو جو قانون بنایا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق وہ بنایا جائے قانون بنایا جائے گا قرآن و سنت کے اس کا مطلب ہے قرآن و سنت قانون نہیں ہے ننگے آئے انیا گھر ان کے ہوں مفتی محمود صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی لاکھ لانا پیسے والے گرامی بگت کتے کا پوترا تنے واسطے سور کا بچہ مفتی ہے وہ کہہ رہے ہیں قانون جو بنا قانون جو بنایا جائے گا وہ لانتیا مسلمانوں کا قانون بنایا نہیں جاتا مسلمانوں کا قانون علماء سے پوچھا جاتا ہے پوچھا بھی جاتا ہے تو علماء سے اے اے نا بھی جنہوں نے دھون نہیں ایم ایم این این صاحب میرے میرے کو کو ایک آ گیا مسئلہ نماز نماز پوچھا میں میں کہ کہ ووٹ دینا ہاں چل چل چل بغیرت بغیرت دے دے بچے بچے مسئلے دس دیا ادھر انہوں سارا کچھ سمجھی کھڑا ہے نماز واسطے میرے کو آ گیا نو دین لب لے جی میں تینوں باقی آکام نہیں دس سکتا ہاں۔ دلیا تین باقی زندگی دے اندر تین قرآن کی کوئی لوڑ کو نہیں جہاں حرام کا چٹیا فوکیا علاقے کا ہوتا ہے ہے وہ وہ ایم ایم پی اے بنتا اتنے تین لوڑ ہے باقی زندگی میں اس کی ضرورت ہے اور نماز کے اندر تجھے ملا یاد آ گیا اور قرآن خدا رسول یاد آ گیا چل نکل بغیر بچیا میں کوئی آٹو چاٹو بیٹھا میں وہ فدو مولوی نہیں جناب نو نہ سنی دا پتا ہے نہ عالم دا پتا ہے اس واسطے جناب میرے تے اعتراض کرنا گئے ہو جاؤ پہلا سنی سمجھو تے عالم سمجھو تے پھر انشاءاللہ اعتراض دی گنجائش نہیں ہونی آگے جی سنی بھی تو سمجھیے میں کہ امام اہل سنت سے ظاہر ہے یا جب معلوم سنی کرنا ہے تو امام سننی آن دسے گا سنیوں کا امام بتائے گا کہ سنی کون وہی نشانی جی میں پیار کی تھی رضویا فتح رضویا شریف چمور امور ہاں، میں نے کہا وہ پڑھو پہلی نشانی وہ بتا رہے ہیں سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کو پا رہے ہیں میں نے کہا بتاؤ سر سید احمد خان کے متبعین کون ہے یہ سکولی اس کے پیروکار ہیں کہ نہیں ہے اس کے متبین ہے کہ نہیں ہے سب کو امام نے امام تجھے جتایا انتیس دو چھ سو پندرہ چودہ پندرہ چھ سو پندرہ اچھا یہ ہوں جناب گل سمجھا جی ہاں ایک لفظ بولے میرے کو بندہ ایک آیا انہیں سوال کیتا چشتی صاحب مولویوں نے اسلام کو بہت تنگ کر رکھا ہے ملتان بیٹھے تھا <laughs> میں پہلو میںمید بنی میں آخیا بابا گل یہ بھی اصل جی ماحول ہوں نا او سوچ بنتی میں میرے کو آئے بیٹھا میں جٹ دے اندر جو تین بولوں گا ہمیشہ کنا سنیا اکھا سکھا ویکیا دل آ ٹگال ہر جی جو کچھ آپ سن رہے ہیں جو کچھ ویک رہے ہیں وہ سب فرنگیت یہودیت کا کھاتا ہے تہذیب ہوئی ہے نظام ہوئی ہے قانون ہوئی ہے اس واسطے بابا میں کہ سوچ بھی ساری اپنی نہیں تو تڈے تہ چڑیا پڑا جی جن سوار ہو جاتا ہے بندے کا منہ ہلتا سورج اندروں جن بولتا میں اندروں انگریزی جن بولتا میرے پتا میں بابا جی کی آخیا جی تاری زبان تلک گئی ہے کہنا کچھ ہو سی تھی الٹ کر گئے میں کہ جی، کہنا ہے سی کہ آج کل کے دنیا پرست مولویوں نے اسلام کو بہت کھلا کر رکھا ہے تو آ کے جانا تنگ کر رکھا <laughs> کہتا جی وہ کیسے میں نے کہا جی ایسے اب سمجھاتا ہوں میں ابھی دیکھ میں کہ جناب یہ دسو کسی شہر باہروں داخل ہون دی گنجائش سوڑی شہر چی کل جہی سوڑش پہ ویت لبنی ہے میں کیا جناب اسلام سی تنگ اتنا تنگ تھا کہ کفر تو کفر رہا اسلام میں چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی گنجائش نہیں ملتی اسلام میں کوئی برائی لگ سکتے ہو کوئی برائی بڑھ سکتی اسلام میں باقی اس لیے میں کیا جناب یہ مطلب یہ نکلیا اسلام نہ کوفر آ سکتا ہے نہ اسلام کوئی برائی آ سکتی ہے ایویں نا جی جیڑا اسلام کفر کفر رہا کسی برائی نو داخل کرنے کوشش کرے گا خود کافر ہوگا نہیں وہ داخل کرنے کا یہ مطلب ہے برائی نو اسلام برائی نو اسلام اسلام آخر کافر نہیں نا معلوم ہوا کے اندر چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی کوئی تھان ٹکانا ملتا نہیں میں کہ جی آؤ ذرا ہوں میں تمہیں مطالعہ کراوا بھی مولوی ہے اندر کی کیتا ہے یہ تو ایڈا سوڑا سی مولوی ہر کفر وچ تھانا اسمبلی کچہری تھانا اسمبلی کچہری او اسلام ہے انہاں دا ماشاء اللہ اسلامی ملک پاکستان اسلام کیا ہے ٹی وی اسلام سینما وہ نام فردوس جنت الفردوس تو سینما ہاں؟ جی اسلام کی کچھ ماڑیا ہے پھر پتہ لگے گا جب ویکا گے بھی اینا کچھ بڑھ گیا تو اسلام نے کھلا کیتا کہ ہل تھوڑا ہے شیر ربانی رحمت اللہ تعالی میاں صاحب شرک پور والے ایڈے سخت سن کہ اگلی ساخ داڑی مونے سن کلونا ساڈے سندر اڈے شیر ربانی ہیر ڈریسر داری مچ من رہا نہ شیر ربانی شاہ نور سٹوڈیو شاہ نور جی۔ فلما نا کی ہے سارا ہوں ایمان دسو راول پنڈے سے نکلا فوج نے نبی پاک نو باندر شکل بنا کے کہ نہیں بے شک فوج تھی نے فوجی فاؤنڈیشن سال تو پتہ نہیں کتاب چل رہی سی سال پورا چلی ہے پتا نہیں عرصہ وہ پران سیالوی نے اتنے سیال بھی نے جلوس کڈیا سی پتا نہیں کہ نہیں فوجی فاؤنڈیشن والے نے باندر کی شکل بڑھا کے اتنے لکھا سی ہیلو محمد پاک فوج اسلامی شمار ہوں کہ نہیں ہوں سچی دسیا جی مول مدرسے والے شریف ہو رہے ہیں کہ نہیں جن پوچھو میں خطیب لگ رہا میں نام لگ رہا انہوں آ کے لانتی صرف این گل تو اتنے کر دے ممبر سے کہ جنہوں نے یہ کام کیا وہ مرتاد واجب القتل ہیں اور جو ان کی حمایت اور حفاظت کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ واجب القتل ہوں یعنی غلط غلط ہے سب کو برائی ہر ایک برائی نو لانتی آج ملوڈیا دنیا پرست نے کیا کیا اسلام اسلام تو میں کیا بابا دس ہو جائے برائی نہیں سی وڑ سکتی وہ ہر کفر میں گیا تمام مرتدین اسلام میں آ گئے ادھر دیکھو جانتے جان ایک نو تفہ تمجا انہوں گیا حکومت پاکستان کی طرف سے شکرانے کا خات انگلش پڑھائے آپ چھاپ ہے نوی جڑی ہے نا پرانی نہیں نوی ہوں چھاپ دیتا ہے اگے اردو خلاصہ پیش کیتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیتا ترجمہ اس واسطے نہیں کیتا کہ وچ الفاظ ایسے سن کے جڑے عوام نے بھی گرفت کر لینی انہاں کیا وزارت داخلہ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ میں شک پیا کیونکہ ایسا تجسس دماغ دین رکھنے والے بندے ہاں جاسوسی دین ہاں۔ شک پیا جائے خلاصہ لکھا کر رولا بھی ضرور ترجمہ کیوں نہیں دتا ہو بہو لفظ ب لفظ ترجمہ کیوں نہیں دیا وہ پھر میرے کو انگلینڈ کا ایک سنگی وہ آیا اس نے میں کیا یار تم اتوں جم پا انگلش تیرے مہارت تیری بڑی بڑھ کر ایک ہی لکھا ہے ترجمہ میں لکھ دیا اس پھر سارا ترجمہ میں لکھ دیا پھر وہ رشتے دار آکسفورڈ یونیورسٹی کا اتنے اتوں آپ انہیں کیتا ہے پھر فون کیتا اس آخیا یار میں ترجمہ کیتا ٹھیک ہوگا بالکل یہی ترجمہ جی ہوں ویکو کی پیا کہ شکرانے کا خط حکومت کی طرف سے آیا جو حکومت جو حکومت رسول اکرم کو بندر کی شکل میں دکھاتی وہ ان کو کیا کہہ رہا ہے دعوت اسلامی سب سے بڑی دینی غیر سیاسی پرامن تاریخ جو قرآن و سنت کے مطابق پوری دنیا میں ہے یہ پہلا فکر ہے لفظ غور گل سمجھو پہلا لفظ بولیا دینی میں پہلے اشارہ کر گیا پہلا میں اشارہ کر گیا کہ جی کسی دین ہوئے گا وہ اپنا دین مراد لگے گا کہ نہیں سیا کا جو دین ہے جدو آخر گے آؤ ہمارے دین میں وہ ان کا اپنا دین ہوگا وہ سنی کے دین کی بات اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سے بتانا حکومت پاکستان کا دین وہ اپنا جو دین سمجھتے ہیں وہ وہی جمہوری اسلام ہے یا خدا والا تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دینی جماعت ہے تو یہ وہ ان کو جو دینی کہہ رہے ہیں وہ ان حکومت والا دین ہوا یا کوئی اور دین حکومت ورنہ آسان تو بے دین ہے انہوں نے نگاہ امام احمد رضا ان کی نگاہ آگے ثابت کرتا ہوں غیر سیاسی کا دوسرا لفظ ہے کیا کہا کیا مطلب کہ یہ وہ دین پیش کر رہے ہیں وہ جو دین ہر حکومت کے ساتھ متفق ہے اور کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے غیر سیاسی کا یہ مطلب ہے اسی وجہ نال ہر حکومت انہیں راضی مطمئن اور تاں تے شکرانہ کھاتا ہوں رہے جدو یہ آخر نے بابا ہر حکومت ٹھیک ہے اگے چلو پورا من یہ پورا من جماعت بات سمجھو آپ کی حکومتیں اور یورپ اسلام کے بلکہ کل من فون آیا کل فون آیا راتی انگلینڈ کو اس کا استاد میرے سامنے اخبار پہ آئے تھے وزیر اعظم نے بیان دیتا اس کا اسلام سب سے بڑا دہشت گرد اور فساد فسادی مذہب ہے اسلام کو ختم جب تک نہیں کیا جائے گا دنیا میں امن نہیں ہو سکتا یعنی وہ اسلام کو ہی سرے سے فسادی سمجھتے ہیں اور باقی دنیا کے لیے خطرہ اسلام ہے دنیا کے لیے خطرہ اور دعوت اسلامی خطرہ نہیں ہے بات سمجھو دعوت اسلامی خطرہ نہیں ہے اور اسلام اسلام خطرہ ہے دعوت اسلامی خطرہ اس کا مطلب ہے ان کا اسلام وہی ہے جو جمہوری ہے جو اس کی دعوت دیتے ہیں جو بستر کا ہے جو سرخور کا ہے یہ نہ خدا کا ہے نہ رسول کا ہے ورنہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر یہ اس اسلام کے ساتھ ہوتے تو جب اسلام خطرہ ہے تو یہ تو سب سے بڑا خطرہ ہوتے اور آؤ الحمدللہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں وہی اسلام جو رسول اکرم نے دیا ہے جس طرح جس طرح کے وہ اسلام ان کے لیے خطرہ ہے ہم بھی دیکھو میں نے فورتھ شیڈول شامل کی انتہائی خطرناک لوگوں میں اسلام بھی خطرہ اب کوئی آپ انٹرنیٹ کھولیں انٹرنیٹ کھولیں اس پر فضل احمد چشتی نام لکھ دیں اور پھر ساری تاریخ میری آ جائے گی کہ اس پر فلاں جج نے سزا کی اور اتنے السا جیل میں رہا اور یہ اس کا یہ کہتا ہے یہ فلان کہتا ہے اتنے جنرل مشرف فورتھ شیڈول چوتھے نمبر کے شیڈول ہے ان کا بنایا ہوا جس کے اندر وہ کہتے ہیں یہ خطرناک لوگ اور ان کے سر فہرست انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے ان کے لیے اسلام بھی خطرہ ہے اور میں بھی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے معلوم ہوا یہ ظالم لوگ جہاد کے حقیقی اسلام کے منکر ہیں مخالف ہیں اس وجہ سے لانتی پورا من پھر آگے جو قرآن و سنت کے مطابق زنا کو وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے اور شجاعت چیلنج کرتا ہے اور ان کو بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کے سینما کو بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کے کلاب چکلے کو بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کے مسابق باد نظیر کو بھی کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کے رنڈی جڑی ووٹ لڑتی تو جناب مطلب کچیاں پا کے لگی پھرتی انہوں کہتے ہیں یہ اسلام کے مطابق ہے قرآن و سنت کے تو ریس لگوا کر پھر بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کے عین مطابق اور یہ بھی قرآن و سنت کے اگے سنو فتوے سے اعلی حضرت کا فتح رکھو رضویہ کچھ نہ کرو اعلی حضرت کا فتح رکھو اور پھر اس کو رکھو اگر یہ وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق مسلمان ثابت ہو جائے میری زبان کا آج تو فتح رضویہ عام ملتا ہے اردو میں تیس جلدوں میں مل رہا ہے سب عبارات کا ترجمہ ہو چکا ہے یہ جماعت تیسرا فکرہ پڑھ رہا ہوں بھائی تیسرا فکرہ یہ جماعت مسلمانوں میں پھر سواریت کو چھوڑ دیا یہ جماعت مسلمانوں میں پھر سواریت کے خلاف ہے حکومت کہہ رہی ہے اور حکومت کے نزدیک پھر کا وارث کیا ہے یہود نشارہ وہابی دیوبندی ہندو شیعہ برزائی کسی کے خلاف بولنا تمہاری حکومت اس کو پھر کا وارث سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی حتیٰ کہ سنیے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ جن کی تفسیر خزائن العرفان خزائن العرفان اعلی حضرت کے کمزور ایمان پہ حاشی پہ ہوتی ہے ان کی کتاب ہے حق کی پہچان کیا کتاب ہے کتنا اتنا ہے ملتا نہیں ہے میرے پاس ہے اس رسالے میں صرف یہ مسئلہ ثابت کیا گیا کہ اہل سنت و جماعت مذہب آپ کا اور باقی سب باتیں اللہ اس رسالے کے آپ کے اس ملک میں چھپنے اور بکنے پر پابندی ہے حکومت کی طرف سے نہ یہ چھپ سکتا ہے نہ بک سکتا ہے عوام میں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس میں فقط اتنا بات ہے قرآن و حدیث کے ساتھ ثابت کی گئی ہے کہ مذہب حق کون سا ہے اور باقی سب باطل ہے اس کو تو حکومت نے کیا پابند کر دیا پابندی لگا دی اس پر کیا کہہ کر کے یہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے کیا بلاتا ہے ان کو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کے خلاف ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اتنی بات بھی نہیں کہتے کہ سنت حق ہے اور باقی بات ہے اگر یہ کہیں تو امام اہل سنت کے خلیفے کی کتاب پر پابندی اور ان کی کتابیں چلیں گی وہ بتاؤ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اب اب بتاؤ جب اسی وجہ سے یہ کسی جماعت فرقے کے خلاف بات کرتے ہیں نہیں جب نہیں کرتے تو امام احمد رضا کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو رافضیت زمانہ کے رافضی اور دیوبندی عقائد رکھنے والے کے کفر میں شک بھی کرے تو وہ بھی کافر ہے اور یہ یہ سب مسلمان ہیں بھائی یہ سب ٹھیک ہے ہاں۔ آگے سنیے اب تک دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں نہ کسی پابندی کا سامنا ہے نہ کسی رکاوٹ کا دنیا بھر میں حتیٰ کہ سنو سنو اسرائیل جانتے ہو ملک اسرائیل یہودیوں کا ملک وہاں پر تمہاری عوام کا ویزا نہیں لگ سکتا پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ سب ملکوں کے لیے لیکن عجیب بات ہے کہ رائے والی تبلیغی جماعت کے بھی مراکز ہیں وہاں پر اور سبز پگڑیوں والوں کے مراکز ہیں اب بتاؤ میں نے یہ بات کی ایک رائے ونڈ والے کے سامنے رائے ونڈ کے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ کروڑوں روپے مالیت سے بنا ہوا ہے دیوبندیوں کا ہے وہاں کا مفتی میرے پاس آیا کسی نے اس کو کیسٹیں سنائی کیسٹیں کیسٹیں نے جب سنی اس نے تو کیس ایسے آیا جیسے ناک میں نکیل ڈال دیتے اس نے نکیل ڈالی اور مفتی کو ساتھ اس کے جامعہ اشرفیہ کا ایک اور فاضل تھا جو بندیوں کا نا اشرفیہ لاہور والا اس کا فاضل تھا تیسرا بندہ وہ لانے والا تھا جس نے کیسے چھپا بیٹھتے گئے وہ جو لایا تھا نا شخص کہنے لگا مفتی کا تعارف کروانے لگا کہ حضرت یہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی معتدل مزاج آدمی ہے اور یہ سخت نہیں ہے وہ بےچارا اپنے تریف کرنے لگا ان پتا بھی اگو بڑھنا کہ یہ تریف پٹی پی جائیں یہ کسی منافع کر کے تو تھوڑا ہے بیٹھا لانتی اللہ دے فضل لا لے مومنے منہ تو تیرے لفظ پڑے گا میں کہا جی اس کا دوسرا مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت نرم مزاج اور جناب معتدل آدمی ہیں ان کا اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ اپنے دیوبندی مذہب کے ساتھ منافق ہے جیسے میں نے کہا جس کو کہو کہ یہ بریلوی مذہب میں بہت معتدل آدمی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے بریلوی مذہب میں منافق ہے یا ہر کسی کے ساتھ چل جاتا ہے سمجھنی بات کیا میں نے کہا حضرت تعریف تو یہ ہوگی کہ یہ اپنے مذہب میں دیوبندی کے لٹ ہے یہ سنی مذہب میں لٹ ہے لوہے کی لٹ ہے بالکل سخت آدمی تو میں نے کہا حضرت یہ تو منافق آپ کہہ رہے ہیں یہ دیوبندی مذہب کے ساتھ منافق ہے گیا حضرت صاحب آؤ میری جدو کے وہاں پر ڈائمنڈ والوں کا مرکز قائم ہے تیسرا شخص کہنے لگا ہاں ہم نے تحقیق کیا ہے ہے میں دسو دسو سے پوری دنیا گاتی ایک بندہ بیٹھا جی میرے کو منڈی باؤ دی رسول رسول رسول ہیڈ رسول ہے نا رسول پنڈ دا گراں دا بندہ بیٹھا بندہ او دا کاروبار سی اے گیس ایجنسی سی داڑی شریف نے رکھی سی بندہ بڑا سمجھدار سی وہ آن کے پہلا انہیں میرے تو سوال ہی ایسا کیتا کہ میرا دل کیتا چشتی اتنے بول ہوئے بندہ قدردان ہے قدردان بندہ گل نو والا ہے تو یہ سنو سمجھا جڑا سمجھا انہیں نا میں جدو سا پگانے سنائی نا انہوں ہاں حضرت جدو کسی نو ماڑی چنگی آخنی جو نہیں تے دنیا ہوں خوش راضی سارے پابندی کون لاو چاچیا پابندیاں لا انگریز تے کافر بھی نہیں پلا نکلیا یہاں کو نبی پاک والی گل ہے میں آخیا یار گل کی سونے کے پانی نہ لکھنی چاہیے میں کہ میں سمجھتا ہاں, بندے کو نہیں بندے ہیں بندے پی نے سمجھدار جڑے ذہن رکھنا ایمان آخری کی ہے جی نیز یہ تاریخ کسی معاملے میں بھی زیر تفتیش نہیں ہے ہاں مسلمانوں کی حکومت ہو یا غیر مسلموں کی حکومت یہ زیر تفتیش ہے ہی نہیں اصا زیر تفتیش اب سمجھ لگی تو بھائی یہ ہے جمہوری اسلام نیچری اسلام سر سور کا اسلام مسٹر جنا کا اسلام یہ جمہوری اسلام ہے جو اسمبلی تھانہ کچہری کا حامی ہے وہ اسلام کون سا ہے جمہوری اسلام کا مطلب۔ اور خدا خدا خدا اسلام خدا کے اسلام کو جمہوری نہیں کہہ سکتے بھائی کیوں اگر کہو اتارنے کے اعتبار سے نزو اتارنا اتارنا اگر اتارنے کے اعتبار سے کہو تو اتارنے والا نہ جمہور ہے نہ کلیب نہ اکثر نہ عقل نہ زیادہ نہ کم وہ تو واحد لا شریف ہے اس کے اسلام کو کیسے کہو گے کہ یہ جمہوری ہے اور اگر عمل کی بات کرو تو عمل تو اسلام عمل کے اعتبار سے تو حضرت میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ملک کے اسلامی ریاست کے اندر کافر جو رہتے ہوں گے ان پر بھی سزا جزا کا قانون کیا اور جمہوری زیادہ کا تو اسلام کو کیسے کہہ سکتے ہو یہ زیادہ کا ہے پھر اگر کسی ملک میں مسلمان تھوڑے ہیں کافر زیادہ ہے یہ لانتی کہتے ہیں کیونکہ اسلام جمہوری ہے لہذا وہاں پر مسلمانوں کو کسی طریقے سے حکومت قائم کرنا جائز نہیں ہے وہ ہمیشہ معقوم رہے حکومت کے اندر حکومت میں شریک ہو سکتے ہیں حکومت اسلام کی بنا نہیں سکتے جیسے ان میں اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر ایک بھی مسلمان جہاد کے ذریعے کسی کافروں کی سلطنت پر قابض ہو جاتا ہے اسلام نافذ کر دیتا ہے یہ لانتی کہتے ہیں کہ انہوں نے فساد کیا اور اسلام کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم جہاد کے ذریعے حکومت قائم کرتے ہیں جمہوری اسلام والا لانتی جو ہوتا ہے نا جمہوری اسلام والا جہاد کا منکر ہوتا ہے وہ اسلام کو اسی وجہ سے جمہوری اسلام والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے حکمرانوں کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ظالم غاصب تھے انہوں نے ظلم کیا کہ جناب جہاد تلوار کے ذریعے انہوں نے حکومتیں قائم کی حکومت تو صرف جمہوریت اور ووٹنگ سے قائم ہونی چاہیے وہی عدل والی حکومت ہے جو جہاد کے ذریعے قائم ہو وہ ظالم حکومت شمار ہوتی ہے ان لانتیوں کے نزدیک ایمان سے بتاؤ اے ہم اقبال یہ کہتے ہیں اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ خریدے نا ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی وہ کہتا ہے بغیرت جس کو ہم اپنے خون سے نہ خریدیں جہاد کے ذریعے ہم جو سلطنت قائم نہ کریں مسلمان کے لیے تو وہ حکومت شرمندگی اور بے عزتی کا سامان ہے ذلت کا سامان ہے جیسے ہمارے لیے بنی ہوئی بات نہیں سمجھ آئی اگر تم کہو کہ بات کو کہا کہتے ہیں مدینہ شریف جو ہے وہ بغیر جنگ کے فتح ہوا ہے ارے بھائی بغیر جنگ کے کیسے فتح ہوا ہے وہ بھی ایک جنگ تھی کیسے کہ کب چھوڑا کافروں نے مدینہ جب ادھر ادھر سے مسلمانوں نے سنبھال لیا تھا وہ ڈر گیا کہ اگر لڑتے ہیں تو مرتے ہیں ہاں، یہی بات اب سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی تو اگر ہار مان لیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جمہوریت ہے وہاں یاد ہے یہ ہے جمہوری اسلام کا ڈرام ہے سکول وہی چل رہا ہے کچہری میں وہی اسلام چلتا ہے خدا کے اسلام کی بات کرو تو دھک کے کھاؤ گے ایمان سے بتاؤ مسجد میں نے کہا ہو برباد تم اس وجہ سے ہو چکے ہو کہ تم نے تمیز نہیں کی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے مساجد میں فرق قرار بنا دیا صورت توبہ دسویں سفارے میں کیا نہیں ہے مسجدن براروں رہا کفروں اور تفریح خان بین مؤ اگر خاد حارب اللہ رب ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مسجد جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی کوفر کے لیے بنائی گئی مسجد کیسی جی بات ہے مسجد بنائی کس کے لیے اسلام کو برباد کرنے کے لیے تم کیوں سمجھتے ہو کہ ہر مسجد خدا کا گھر ہے اور خدا کے دین کے لیے بنی ہوئی ہے قوم کی بربادی کا سامان یہی ہے اس نے تمیز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر مسجد کو میرا گھر مت سمجھو کئی مسجد شیطان کا گھر ہے اور بنانے والے شیطان کے بیٹے ہیں شیطان کی نسل ہے اور ہم کہتے ہیں ہر بار مسجد ارے مسجد مول صاحب مسجد تو بے ادب تو نبی اکرم حکم اترا اس مسجد کو گراؤ پخانا ٹٹی کوڑا گند سارا اس مسجد پر ڈالا جاتا تھا رسول اکرم کے ایمان سے بتاؤ پاک زمانے میں پلیت مسجد بن گئی تھی تو اس پلیت ماحول میں پلیت مسجد نہیں ہوگی ہر مسجد کو مسجد نہ سمجھو ہر مسجد کو خدا کا گھر نہ سمجھو ہر استاد کو استاد نہ سمجھو ہر پیر کو پیر نہ سمجھو ہر ملا کو مولوی نہ سمجھو ہر حاکم کو اپنا حاکم نہ سمجھو تمیز کرو کفر و اسلام کی حق کو باطل کی تو تمیز جب تم جب تم نے چھوڑ ہے تو اس وجہ سے اب حق باطل گٹمٹ ہو گئے ہیں اب وہ ہر ایک دن کن رہا ہے اب میں یہ بات آپ کے لیے ماننا آسان ہے سمجھنا آسان ہے ہر مسجد کو مسجد نہیں سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے جی خدا کا گھر مسجد نہیں ہے شیطان کے گھر بھی ہیں لیکن یہ سمجھنا مشکل ہوگا یہاں اس وقت کس مسجد کو کہیں گے یہ شیطان کا گھر ہے یہ تمیز کرنا ذرا مشکل ہوگا لیکن آئے ذرا توجہ کریں گے تو یہ بھی آسان ہو جائے گا بات نہیں سمجھ آ رہا سنیے تھانہ ہے نیچریوں کی مسجد نیچری جمہوری اسلام والے جتنے حکومتی ہیں سب ان کی تمام مسجدیں وہ مسجد برار ہیں جو نظام قانون کفر کا ہے اور گھر خدا کے ساتھ کیوں بنا ہوا ہے بتاؤ یہ اگر اسلام کی تباہی کے لیے نہیں ہے تو خدا کا گھر کا اتفاق کفر کے نظام کے ساتھ کیسے ہو گیا تھانے کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے آپ تھندار کو کہیں یہ چور ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے بالکل رنگے ہاتھوں پکڑا ہے گواہوں کی ضرورت نہیں یہ سامنے بندے کھڑے ہیں ابھی پکڑ کر لا رہے ہیں یہ چور آدمی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو وہ سامنے خدا کا گھر ہے جو سامنے تمہارے مسجد بنی ہوئی ہے اس سے قرآن اٹھا لاتا ہوں خدا کا گھر ہے اور خدا کی بات خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دو ایمان سے بتاؤ تمہاری ٹانگیں کاٹے گا یا چور کا ہاتھ کاٹے گا تو مسجد کیوں بنی ہوئے بھائی اگر دیکھو گھر تمہارا بات تمہاری چلتی ہے یہ کیسا عجیب گھر ہے خدا کا جس میں بات کافر کی چلتی ہے تو کیا وجہ ہے وہ تکے مارے مسجد کیوں بنی ہوئی ہے بعض اس وجہ سے وہ جس طرح منافقین نے بنائی تھی منافق تھے یہود نصارہ کے لیے سال سے جوڑتے تھے اسلام کے خلاف ہاں، وہ ایک مورچہ انہوں نے بنایا تھا ان لانچیوں نے مورچے بنا رکھے ہیں تاکہ یہ بھولا مسلمان یہ نادان مسلمان سمجھے کہ وہ مسجد ہے لہٰذا جو مسلمان بیٹھے ہیں سب کچھ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے وہ مسجد جو ہے لیکن یہ کیا جب غور کرو گے تو پتہ چل جائے گا یہ مرتدین بیٹھے ہیں اور یہ سارا کفر کا نظام ہے مسجد اس کو چھپانے کے لیے ہے پردہ ڈالنے کے لیے اور تمہیں دھوکے کے دھوکے میں ڈالنے کے لیے معلوم ہوا یہ مسجد نیچریوں کی یہ اسلام کو نقصان دینے کے لیے اس کو مسجد درار سمجھنا ہے اگر نماز پڑھنی پڑھنے کا کوئی موقع بن بھی جائے تو اس کو عام زمین سمجھو عام زمین اگر مسجد سمجھو کہ ایمان ختم ہو جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا مسجد سمجھ خدا کے دین کو مذاق مت سمجھو ہمارا علامہ اقبال کہتا ہے اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے وہ ان کی مسجدیں جو ٹائلوں کی بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی خوبصورت اٹھو فرشتے جاؤ میں نہ خوش ہوں بیزار ہوں مرمر سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور اقراب سجود سانا مارا بافے بہتر ہے چراغے دیر بجا دو یہ کیسے لانتی وہ کہتے ہیں نمازی ہیں اقبال کہتے ہیں اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے یہ کیسے عجیب لانتی نمازی ہیں مجھے سجدہ کرتے ہیں پتوں کا طواف کرتے ہیں اقراب سجود سانا مارا طوافے بہتر ہے چراغے دیر بجھا دو ہاں جی جو مندر ہیں ان کے بھی چراغ گول کر دو اور جو مسجدیں ہیں ان کے بھی چراغ گول کر دو مجھے مندر اور مسجدوں میں فرق محسوس ہوتا ہی نہیں ہے فرق معلوم ہوتا ہی نہیں میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی دلوں سے مجھے مرمر کی سلو کیسا گھر مرمر کے اینٹوں سے بنا ہوا ہے سجا ہوا ہے لیکن بات میری نہیں کرنے دیتے جاؤ میں ان سے نہ خوش و بیزار ہوں ایسا کرو میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو مٹی کی مسجد بنا دو جس میں بات تو میری ہونی چاہیے بادری سمجھ آئی ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں مجھے کسی نے کہا حضرت سائنس قرآن سے نکلی ہے جیسے سار البادری وغیرہ بات کرتے رہتے ہیں نا سائنس قرآن سے نکلی ہے ایک نیا نقطہ آپ کو بتاتا ہوں دماغ چیر دے گا ایمان سے ہوئے ہوئے چودہ طبق روشن ہو جائیں اتنا عجیب جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کل تازہ ترین جواب میرے ذہن میں آیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن سائنس قرآن سے نکلی کیا میں نے کہا تم سائنس سے ثابت کر دو سائنس دان اور سائنس خود قرآن کو مانتا ہے سوال جواب نہیں سمجھے میں نے کہا میرا جواب یہ ہے کہ سائنس دان اور سائنس خود قرآن کو مانتی ہے وہ لانتی جب یہ خود قرآن کو نہیں مانتے قرآن کے منکر ہیں سنو سائنس کیا ہوتی ہے یہ وضاحت کر دیتا ہوں سائنس و سلم کو کہتے ہیں جو حواس کے ذریعے آتا ہے آواز سے خمسہ دائرہ پانچ آواز ہے سننے کی حصہ ہے دیکھنے کی حصہ ہے سونکنے کی ہے چکھنے کی ہے چھونے کی ہے سمجھ نہیں بات کیا یہ کتنا ان حواس کے ذریعے جو علم آتا ہے نا اس کو سائنس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ماں اسی لیے اقبال فرماتے ہیں مخصوص پر بنا ہے علوم جدید کی کہتا ہے اس کی ساری بنیاد ہی محسوسات پر ہے محسوس سے آگے تو جاتا ہی نہیں ہے یہ سائنس کسی وجہ سے ماورا طبیعت جن کو اقلیت کہتے ہیں اقلیات معقولات کہتے ہیں معقولات کا سائنس منکر ہے وہ کہتا ہے ہی نہیں اقلیت کیا ہوتے ہیں کلیات اور جزیات مجردہ انل ان کا ادراک عقل کرتا ہے سمجھ کی ہے ان کا ادھر کیا کرتے ہیں عقل محسوسات کے آگے قدم رکھتا ہے چلتا ہے عقل کی دوڑ محسوسات سے آگے ہے حواس جو ہے نا حواس یہ ماسوسات کو جانتے ہیں محسوسات کا ادراک یہ کرتے ہیں اب سائنس روک گئی محسوسات تک آگے عقل چل پڑا وہ فلاسفہ کا کام ہے جو فلاسفہ یعنی فلاسفہ وہ کام کا مطلب کہ فلاسفہ جو ہے وہ صرف اکلیات کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی محسوسات میں جدا جاتے ہیں ان میں مصروف ہونا یہ بے وقوفی ہے ایسے آگے چلو اقلیات میں چلو وہ اقلیات ٹوٹ جانتے ہوں اقلیات جہاں نے توجہ یہ جتھے جتھے رک جاندے عقل کھلو جاندا ہے نا اتو اگے دین شروع ہوتا ہے عقل کھلو جاندی یہی وجہ ہے کہ کوئی فلسفی عقل کے ذریعے کوئی نبی نہیں بن سکتا کوئی خدا تبارک و تعالی کے صفات مبارکہ ہاں جی رسول جنت دوزخ ملائکہ ان کا عقل سے ادراک نہیں ہو سکتا ہاں۔ جس طرح کے حواس سے نہیں ہو سکتا جب عقل نالے معلوم نہیں ہو سکتے واسطے فلاسفا چیزوں کے نے عقل تو اگے کچھ نہیں توجہ عقل تو اگے مر... کوئی اور جا... یعنی عقل دے اگے کوئی شہ نہیں کوئی چیز بس عقل جتھے تک پہنچے گا وہ ہے عقل جتھے تک نہیں پہنچے گا اگے کچھ نہیں وہ جانا دو بنے وہ جہاں اکل باہر کی کریے ہوں سائنس والے سائنس اکلیات نو نہیں منتے وہ اکلیات والے روحانیات نو نہیں منتے تے دین سارا روحانیات ہے روحانیت خدا دا بندہ سائنس تو اگے درجہ ہے فلسفے دا دار فلسفے تو اگے درجہ ہے دین دا تے فلسفہ جڑا ہے ہے دین دین دا دا منکر لانتی کے بھی انکار اقرار نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر تکبیر رسالہ او گلو جا تو سکول دیا کتاب چکو علم التعلیم وغیرہ اگر ترقی پسندیت کا یہی معنی نہ لکھا ہو کہ ترقی پسندیت نظریہ یہ ہوتا ہے سائنس ترقی پسندیت ہے اور کیا ہے سائنس ترقی پسندیت نظریہ ہی یہ ہے کہ نہ جنت ہے نہ دوزہ ہے نہ خدا ہے نہ رسول ہے نہ کچھ ہے روحانی اس وجہ سے اقبال کہہ رہا ہے محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی اس دور میں ہے اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاس پاس اور سچی دسو سائنسدان آدھے بندہ باندر دی نسل ہے بندہ اولاد لطیفہ واقعہ بھی ہے لطیفہ بھی واقعہ بھی میں گیا دیپال پور ضلع اکاڑا اتنے لڑکا آیا سکولی من ملنا انہیں آن کے واقعہ سنایا وہ واقعہ ٹیپ ریکارڈ ہوا محفوظ ہے وہ وہ سر سا چودھری سی پڑھا رہا سی یارویں انگلش اس آخیا یارویں مجموع ہے انسان بندر سے بنایا انہیں آخیا انسان بندر سے بنایا ڈارو نے ثابت کر دیا وہ لڑکا آتا میں میرا نال ایک سنگی سی ٹیپو اسی اٹھ رہے ہیں کیا ہے سر اس نے کہا ہندوستان بندر سے بنا ڈار بندہ سات لڑکا کہتا ہے سر پھر آپ بندر کی نسل ہیں اور ہم بندے کی نسل ہیں سر اگ لگ گئی دلیا نو سارے کٹے ہو کے کٹن لگ پا منڈیا نو بےزتی کر دیتی ہے سر کی بےزتی ہوگی وہ جناب منڈیا نے جدو کٹیا تو ہوں انہوں کا ارادہ ہوا بھی کٹ کے باہر کر دی سال جو باہر باہر کٹ پھر انہیں انہیں سوچا بھی یار منڈے فاسٹ آدھے نے کہ کدھر بدنامی ہوئے گی تو ہوں پوچھا شروع کر دیتا ذرا ٹھنڈا میٹھا کر دا ملتے اس مالی نی جان دن گلا کچھ نہیں جان دیا انہوں نے سر جی وہ پہلے تو نہیں تھا جان دیا ہوں ابھی جان لیا وہ صحیح کرسو دان یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا محسوس پر بنا آئے لوگ لگ گل میں ایسے کرنا لیکن یہ نہ سمجھا کہ یہ سائنس کی تخلیق ہے یہ سائنس کی تخلیق نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سائنس کی تخلیق نہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے توجہ کسی بھی انسان کے حواس سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انسان کسی جانور سے بنا ہے یاد رکھنا میری بات یہ صرف اور صرف یہود میں یہود نے یہ شرارت اٹھائی مسلمانوں کو کافر بنانے اور ان کے عقیدے کو تباہ کرنے کے لیے ان کو گستاخ گستاخ ہے ان لانتیوں نے دیکھا کہ مسلمان تاریخ ان کی بتا رہی ہے قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہمیں جانوروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ ہمیں اپنے اس تعلیم کے پیشوا رابر بنا چکے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے ریسرچ کی تحقیق کی انسان بندر سے بنا ہے تاکہ یہ خود پڑھیں اور اپنے زبان سے کہیں کہ انسان بندر سے بنا لہٰذا حضرت آدم سے لے کر تمام امبیا کو بندر مانے اور بندر کی اولاد مانے اور زبان سے خود کہیں یہ صرف اور صرف یہ ان پہن یقین اس واسطے کی تھی کہ یہ نہیں کہ انہیں کوئی یہ جناب مطلب تحقیق نہ اج تک کوئی بندہ بندہ جاؤ میں ساری دہڑی بیٹھ بیٹھ کے سوچی جاوے جاوے ہر شاید کائنات کدی فیصلہ نہیں کرے گا کہ یار میں کھوتے پوترا کرے گا کوئی بندہ فیصلہ کیوں باقی حصہ نہیں کام کر دیا اس سے ڈاکٹر ڈرمنٹ نہیں کرتی کام اس کام کر کوئی میں باندر کا پوترا کسی بھی کام نہیں ہوتی کہ آؤ آ میں کھوتے کا پوترا کو سمجھنی بات کی آئی یہ صرف اور صرف بدلا لیا جا رہا ہے جیسے پوسٹ مارٹم مجھے کہنے لگا میں نے کہا پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے وہ ہے نا غلام فضول سی ڈی جانتا کراچی والا غلام رسول سعیدی جس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو غلام فضول سی ڈی تو وہ سی ڈی صاحب جو ہے اس نے لکھا ہے یہ قاتل کی تلاش کے لیے اللہ نے کہا پاگل کا بچہ پتہ نہیں کس نے شیخ الدیس کو بنایا وہ بغیرت یہ بتا قاتل کی تلاش ہو رہی ہے ایمان سے ہمارے ساتھ اگلے دن قتل ہوا ہے بازار میں پچاس آدمی سامنے کھڑے ہوئے اور بندے نے قتل کیا پھڑ لیا پکڑ لیا پکڑا گیا اب پچاس آدمی پکڑ رہے ہیں پھر بھی پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے یہ قاتل کی تلاش ہے ابھی وہ ڈورو کا بچہ کس نے تمہیں الدین بنایا باندر ہاں وہ کہتا ہے یہ قاتل کی تلاش لاکھ وہ پھر یہ تحقیق کرنا پڑ جاتی ہے کون کون سے آلے قتل قتل آلہ کا سا اللہ خدا میں نے کہا اتنا پتہ نہیں تمہیں ہوتا ہر آدمی پہچان لیتا ہے اس کو خنجر لگایا کٹنگ ہو گیا یہ خنجر اس کو لگ گیا اور جو گولی لگ جاتی ہے گولی ایمان سے گولی گولی اور خنجر کو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا پر سی ڈی صاحب کو نہیں ہوتا <laughs> <laughs> لانتی یہ صرف انگریزوں نے بدلہ لیا اس قوم سے ان کی جنگیں رہی ہیں ہمارے ساتھ اور یہ کیونکہ ہماری حکومتوں کو مان چکے ہیں ہمیں پیشوا بنا چکے ہیں ہماری زبان پر یہ لانتی یقین کرتے ہیں خدا رسول کی بات پر تو یقین رکھتے نہیں اب ہم کہہ دیتے ہیں گھنٹہ آگے کو کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں گھنٹہ پیچھے کو کر لیتے ہیں اور خدا رسول کی باتیں ان کو سنا سنا کر مولوی مر جاتے ہیں ایک نہیں سنتے بغیر جناب وہ جنگل میں بیٹھا ہوا وہ بھی جب اس نے پٹھے جب پونے ہوں کہا پٹھا پونا ہوں ڈنگر نو بجے پا دیں اچھا وہ پرانے یا نوٹا باندر قوم میں کیا باندر قوم دنیا کی تاریخ نو پرانا وقت کدی نہیں بنیا ہونا شرطیا میں تمہیں کہنا یہ صرف سکولی باندر کا کام ہے یہاں باندر نے انہیں آگے گھنٹہ آگے ہو گیا ایسا کی وقت ہوا وقت کی ہوا وقت کی ہوا وقت کی ہوا سب ایک سورج کنو گروپ ہوں سورج کنو گروپ ہوں چھ بائی تری گڑی کے اتنے ایسے چھ بجا دئیے سورج گروپ ہو جانا تو اور باندر قوم قوم کنو آکھو گے رکھے جاؤ پاک نہیں وہ میاں صاحب آئے ختم وہی مری ہے بیچاری انہوں اندر کچھ جان کو بولے بولو آخری ایک گل سنا کے میں گل مکانا میں گیا فیصلہ ملتان شریف کتنے جی، میں اس واسطے گل کر ہوں تحدیث نے مد طور پہ الحمد الحمدللہ اس حق کی آواز مصر الازہر میں بھی پہنچ چکی ہے نہ کدی اشتہار نہ کدی گل ملتان شریف بیٹھا میں ہوں اس رمضان شریف کو دس دن پہلو کی گل ایک بابا آیا میں ملنا بہاول پور وہ بابے کا تعارف یہ سی کہ انہوں کا اسم شریف سی مولانا محمد افضل صاحب حضور قبل عالم گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ سن مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ او بابا اونا مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے پوتے سن میرے مرشد پاک سید امام شاہ صاحب رحمہ اللہ نو تاجدار گولڑا دے بیعت بید والے مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب سن مولانا بندیالوی صاحب استاد غلام رسول صاحب شیخ العزیز جامعہ رزویا فیصلہ تفیم البخاری لکھی والا یہ شاگرد نے مولانا مہر محمد صاحب جامعہ فتیہ اچھلے دے اندر پڑھا دے سن اور او شاگرد نے مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمتہ اللہ علیہ مولانا مہر محمد صاحب مولانا میں او مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب دے پوتے زندہ اٹھارہ سال پروفیسر رہنے ہو جڑی یونیورسٹی ہے باول پور دی اس کے اندر وہ آئے تو انہیں آن دا سبب بیان کیتا کہ میں کیوں آئے کیویں آئے اتنے بیٹھے سا بابل پور انہوں نے کہ بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے سن ڈاکٹر پروفیسر بیٹھے سن سکالر لوگ بیٹھے سن ایک دا استاد الازہر دا اللہ بخش اظہری وہ بھی اتنے بیٹھا سی ڈاکٹر اللہ بخش اظہری وہ ہے اصل ضلع ریمان خان کا پڑھیا بھی اتنے اتنے پڑھا ہے اربا نو اربی ہوں دس کہ قابل ہونا اربی وہ بھی بچ بیٹھا سی تے انہاں شوق ظاہر کیتا کہ کوئی کیسٹ لاؤ کسی عالم دی کیسٹ سناؤ تیری آ کے کیسٹ سی ایک سنگی کول تے انہیں آخیا جی آ سناؤ وہ کیسٹ آ کے انہیں سنی اللہ بخش ازر ہی جا اس تقریر سنن تو بعد عربی دے اندر جملے بولے لست عالما باكستانيا انزل الله لاصلاح المسلمين کہ تو کوئی پاکستانی عالم نہیں ہے تو کوئی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اتارا ہے اللہ کشمیا وہ لفظ میں صرف سنا رہا تھا وہ کہہ ہے وہ کہہ رہے جدو یہ گل گل انہیں نا میں آخیا یار ایڈا مصر سکالر بندہ ہے ہے سن اس بندے چاہیے وہ اپنے انہوں نے ڈاکٹر ممتاز گھوڑا کھوتا موٹر سائیکل چلی گلے کیمتاز بیٹھے نے موٹر سائیکل سائکل سو kilometre Multan motorcycle تے آ پہنچے نے میں ملے نے رات میرے کو رہے رہے نے نے اگو ادھا دیہات میرے کو وڈے کازمی ملتان والے دو شگرد بھی نال نے تو میں پھر جی دندالی زمان تے جو وڈے کازمی دی خدمت جی کیتی وہ بھی کیتی جناب ساری سنتے کہندے ہیں میں میں میں اس واسطے تیرے نال ناراض, ناراض نہیں کہ تو جو گرفت کر رہے ہیں شریعت رسول نال کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے تو دلہ کہہ رہے ہیں وڈے کازمی نو تو وہ واقعی ہوں دے اساں تو وہ کہنے لگے کہ اساں تو دا دور ویکھیا اساں شاگرداں ہوندے کہ او دیاں دھیاں واقعی سکولے جاندیاں سن اساں ویکھیا ٹوپ انہاں دے کالے او برخے اوتھے جانا تو سارا کام پھر جناب وہ ٹی ویاں اون دے گھر دے اندر سب کچھ یہ تو کہ جو گرفت کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں شریعت نال کر رہے ہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں حالانکہ اٹھارہ سال پروفیسر بھی جنا رہے ہیں میں جو پروفیسر ہونا آپ تھی تمہیں سارا پتا میں پروفیسر کی کنی خدمت کر چڑنا میرا ایک نامہ نوی کیسٹ ہوئی ہیں مسجد و مکتب حفیظ جالندری صاحب کا نام سنا ہوگا جنہیں قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد یہ وقت کفر و دلالت اور گمراہی کا ہے میں وہ ہدایت دے وقت دے کلام شاہنامہ اسلام دے ایک نظم مسجد و مکتب دے دے نام انہوں دی سورج جس سورج سورج حفیظ صاحب آپ پڑھ دے ہوں گے انہوں دی تے نال تشریح اردو چی ہے جی ملنا ٹوٹی پی جی وہ ساری نظم جہی ہے نا بما تشریح تشریف پری خطب الدین رحمۃ اللہ علیہ دربار دربار ہو تو بادشاہ گزرے نا ہندوستان آپ نے فیض ہاں، فیض لیا لیا ہاں شریف کے بیٹھ بندے نے نے وریاں ولی ولی ولی گیم کر اس وقت کوئی نہیں بولے پاکستان جڑا انہوں بنایا نال سنوں سمجھ بولانا خلاف فیصلہ باد مردہ میں نہیں ہو سکتی سلاد تو تصویر مردوں کی بھی نہیں ہو سکتی جماعت بلکہ یہ آج کل عوام پڑھ ہی نہیں سکتے یہ پڑھتے ہیں اس ارادے اور نیت سے کہ جو ہم نے سال پورا نمازیں چھوڑی جو اصا مکالے بغیرتیاں کیتی ہیں سال تو بعد ایک نماز تسبیح پڑھا گے وہ بھی مولوی صاحب نو اگے جو دیاں گے کلوتے راہ گو سر وہ وہ ٹگا اساں سر سر کے کھلوتے دے فارغ پیڑا سا جیب بھر دیاں گے پیڑ روپیہ سو بوجھ لا دیا گیا ماشاء اللہ کی رات کی خدمت ہے ساڈیا سال دیا نماز چھٹیاں سب کچھ اصا کیتا وہ سب دا کفارا پورا اگو نمی اس نیت کے ساتھ پڑھنا حرام حرام بلکہ کے الٹا کفر اس سے شریعت کا استحصال لازم آتا ہے شریعت کا انکار لازم آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ فرائض کو فرائض سمجھے فرائض ادا کرے شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کرے اور پھر جو کمی کتا جو پیچھے رہ گئی تھی اور جو وہ اس سے معافی مانگتا رہے اور یہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے کہ معاف جی ایک گفتگو یہ ممکن ہے کہ کسی امام کا قول اور پھر قرآن قرآن سنت اجماع اور کیا چار شرائط دلائل شرعیہ ہوتے ہیں تو یہ جن اماموں نے یہ دو سلام دو طرف سلام کا فرمایا ان کے پاس ان چار میں سے ضرور موجود ہے ہے کہ کہ کیسے ممکن وہ یہ پھر غور کرنا پڑے گا لیکن یہ سوال اگر وہابی کا ہو تو اس کو جواب دینا حرام ہے اور اگر یہ سنی کا ہو تو پھر اس کو جواب دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فروئی مسئلہ ہے فروئی مسائل میں وہابی کے ساتھ گفتگو حرام ہوتی ہے ہمارے دوستوں نے لکھا کہ خواجہ ہے قطب الدین ایوز جو ہے خواجہ مین الدین چیز میری کے خلیفہ تھے آپ میں کیا نہیں نہیں آپ نے دو سے انہوں نے کتاب میں لکھا ہو سکتا ہے کیونکہ وہی دور تھا نا جی دور تو ایک فیصلہ باد میں گفتگو ہوئی ہے تو جناب مانا بیکار ان مانتا بے مومن اللہ یہ نقطہ سمجھ نہیں ہے اچھا آپ ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل فرماتے اخرا پڑیے اور آپ فرماتے مان بے حضرت جبریل آپ کو دباتے ہیں گلے میں پاؤں میں لے کر پھر چھوڑ کر فرماتے ہیں اقرا آپ پھر فرماتے مانا اب کار ان جو آتے ہیں نا حدیث پاک یعنی نزول کی تو اس کا معنی صحیح یہ ہے کہ مانب قارن کا جو سیگا ہے نا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے یعنی یہ جملہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے مانابار قارن کا مانا ہے میں نہیں پڑھوں گا یہ مانا نہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں یہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے میں نہیں پڑھوں گا ہاں۔ اور اس کی تصدیق قرآن مجید سے ملتی ہے اور آدھی سے مبارکہ سے خیر ما انت میں لنا ادھر آنا ہے ادھر انسا ہے وہ ضمیر متکلم ہے یہ مخاطب ہے ادھر بے کار ان ہے ادھر بے مومن ان ہے وہ بھی کار اسم فائل ہے مومن بھی اسم فائل ہے بالکل ہو بھائی وہ ترکیب ماں نافیہ ادھر ہے ماں نافیہ ادھر ہے با زیادہ ادھر ہے با زیادہ ادھر ہے یہ پورا جملہ اسی طرح کا ہے یہاں پر صاف ترجمہ قرآن پاک میں کھول کر دیکھ کے لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ کہاں لکھا ہوا ہے سورت یوسف میں کہ جب بھائیوں نے آ کر کہا کہ حضرت ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا مان سا بے مومن لانا آپ ہماری بات نہیں مانیں گے آپ ہماری بات مستقبل والا ترجمہ ہے اگر یہ کہیں گے کہ میں آپ ہماری بات ماننے والے ہیں ہی نہیں اس کا مطلب ہے پیچھے بھی نہیں مانی آپ نے کبھی بات نہیں ہماری مانی یہ تو غلط ہے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام پہلے تو باتیں مانتے تھے ان کی لیکن یہ بات نہیں مان رہے تھے تو مان سب مومن لنا مستقبل کے لیے اس کا مانا ہے کہ آپ ہماری بات ہرگز نہیں مانیں گے تو جو ترجمہ وہاں ہے وہی یہاں پر کرنا پڑے گا مانا کارن کا مانا کرنا پڑے گا کہ آپ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں یعنی میں ہرگز نہیں پڑھوں گا ادھر ہے میں تصدیق تمہاری تو آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے ادھر کہنا پڑے گا میں پڑھوں گا نہیں اب اس میں کیا حکمت ہے میں نہیں پڑھوں گا یہ ہے انکار مستقبل کے حوالے سے کہ میں نہیں پڑھوں گا وہ کہتے ہیں پڑھو آپ فرماتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا کیوں کہہ فرما رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے مشاہدے اور وہ تصور میں مصروف گم تھا توحید الہی میں گم جبریل میں ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی جبریل توجہ کرانا چاہتے تھے کہ جو واحد نازل ہوئی ہے اس کی طرف توجہ کرے اور پھر امت کی طرف جبریل اپنی طرف توجہ اور واج کی طرف کرواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مصروف ہیں وہ دعوت دیتے ہیں اور آپ انکار فرماتے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا دو مرتبہ یہی کہا تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا ایک کرا بس میں رب کل خلق سمجھو پہلے جبریل کہتے ہیں ایک کرا پڑھیے لیکن یہ نہیں بتاتے پڑھیے کیا ہاں، ہاں۔ اور آپ مشاہدہ حق میں مصروف ہیں جب انہوں نے کہا اقرا بسم رب کل اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے نام کو پڑھیے تو آپ نے فوراً پھر پڑھ لیا تیسری مرتبہ کہ جس کے مشاہدے میں مصروف ہوں اسی کی دعوت دے رہا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں مانا دست کا یہ مانا ہے کہ میں پڑھوں گا نہیں یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں سنو ایک ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں وہ خدا کے بندو تمہارے ساتھ تمہارے سامنے بچے آتے ہیں ان پڑھ بچے آتے ہیں ان کو آپ قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو کلمہ بچے نہ لکھنا جانتے ہیں نہ کچھ گھر میں آپ بچوں کو کیا کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کلمہ تو طوطا بھی یاد کر لیتا ہے توتا پڑھ لیتا ہے معلوم ہوا کہلوانے سے تو توتا بھی پڑھ لیتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبریل کہیں پڑھیے اور وہ پڑھانا چاہے اور پھر بنا ان کو آئے یہ کیسی عجیب بات ہے اصل راز وہی تھا کہ وہ توجہ خالی کہتے کرتے کہتے تھے اور توجہ ہٹانا چاہتے تھے تو جب کہا اقرا بس میرا بک تو آپ نے فوراً پڑھ لیا کہ جس کی جس کی طرف میرا پہلے دھیان ہے یہ اسی کی طرف وہ میں نے پڑھی ہے بات یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ اس نے جو مسئلہ ہے بات سمجھنا سمجھو جو مسئلہ ہے نقش مسئلہ ہے جو اس اس نے نے جس کا دعویٰ کیا ہے وہ خالی اس کا نہیں ہے ہمارے بہت سے بزرگوں کا ہمارے بہت سے علماء کا وہ مسئلہ ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس مسئلے کے اندر دو گروہ ہیں اہل سنت کے اور دونوں اہل سنت ہیں وہ بھی بزرگ ہیں وہ بھی بزرگ ہیں ایک کا وہی ہے کہ چالیس سال تک علم شریف چھپا دیا گیا نبوت کا جس کو وہ بالقوا کہتا ہے چھپا دیا گیا اور جب پھر آج چالیس سال کے بعد اتری اس وقت علم ظاہر ہوا سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی تو یہ بھی قول ہمارے اہل سنت کا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہاں اس کے اندر اس کتاب کے اندر اس مسئلے کو ثابت کرتے ہوئے جو اس سے خطائیں ہوئی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے اور ہم اس کے ساتھ اس مسئلے میں نہ باز کرتے ہیں نہ تنازع رکھتے ہیں ہمارا تنازع اور ہے کہ اس کے اندر نیچریت ہے اشرف کے اندر نیچریت ہے جی تو ہم جہاں پر نیچریت کی بدبو آ رہی ہو وہاں پر ان مسائل کے اندر الجھنا جو ہے وہ تو بے وقوف ہی ہے جی، جی، مفتی شوکت صاحب جو ہے نا بہت بڑے مفتی ہیں سے وہ اپنے شاگردانی کے ساتھ پکڑے گئے شاگردانی سب کے کہا شاگردانیوں سے کہا حضرت نے کہ باقی سب چلی جائے ایک رہ جائے یہ صفائی کرنے والی ہے پتہ نہیں حضرت کی تھی یا اس کی تھی بہرحال وہ صفائی کا اس نے کہا صفائی کرنے تو وہ جناب باقی لڑکیاں باہر چلی گئیں وہ ایک رہ گئی اور لڑکیوں کو شک پڑ گیا کہ صفائی آج اکیلی ہونا ہے اکیلی صفائی ہونی ہے کوئی خیر ہے تو لانسی آدمی جو ہے اس کا دماغ مارا جاتا ہے اس کو کنڈی لگانا بھول گیا کام شروع کیا صفائی کا اور ادھر سے جناب وہ لڑکیاں جو باہر تھی وہ دیکھ رہی تھی وہ آئے دھکا دیا اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے جی پھر وہ ادھر سے جو برائلر تھے انہوں نے کہا نکل جا اب ہمارے مذہب کی عزت کا معاملہ ہے پر نکل جا چپ کر کے یہاں وہاں سے نکلے اور حضرت سیال شریف چلے گئے مفتی صاحب تو وہاں پر جب گئے تو وہاں پر کہا کہ میرا ایک دوست تھا اس کی گھر والی ہے لیڈیز ٹیچر کی یہاں ضرورت ہے ہے تو میں وہ وہ وہ وہ وہ وہ دے دیتا ہوں بھی بھی آگے اسی طرح کے کے تھے جی انہوں نے کہا ٹھیک چلو کٹھے گرم کریں گے جناب رکھ لیا پچھو یہ نتیجہ نکلیا ایک دن چ لے لگا پھرتا سی انہوں لیڈیز صاحبہ انہیں آخا بھائی یہ کون ہے <laughs> یہ میری بیوی بٹھا گولو بھی کل یار دی سوانی سی اج آپ کی چکر انہیں پھر کڈیا اس وقت حضرت صاحب بہاڑی کے اندر گڑھ موڑ گڑھا موڑ گڑھا موڑ بہاڑی ضلع کے اندر ہے ہاں جی وہاں پر انتظار میں ہے فیض دینے کے کہ کب کوئی آئے اور پھر ہاں، ان کا سوال ہے چیسا جی سوال ہے جی اچھا, اچھا۔ نہیں باقیتنا ایڈا وڈا فیتنا کی شکیردانی ہاں گزارا رکھنا ہے میں دلیا کوئی شرم اتنا تو اس کے لیے میں بہت بڑا ہوں تو کوئی شک نہیں ہے میں جہاں پر میرا ہو جائے گا وہاں پر وہ نہیں آ سکے گا اگر آئے گا تو وہ کہیں گے حضرت وہ ذرا رنڈی کا سنایا وہ شکرداری کے ساتھ کیا ہوا وہ کھانے وال کیوں چھوڑنا پڑا حضرت آپ تو کھانے وال کے خطیب اعظم تھے تو میں کتنا ہوا یہ دیکھو شک نہیں بلکہ ایک اور گل تو میرے کو کاپی رہ گئی ہوتے میں تقریب کر رہا تھا شوجہ باد بندہ اٹھ کھلوتا شجا باد ملتان والا میں تکڑ کھڑا کرنا بندہ ہے کوٹی کھڑا وہ جناب میں ان چک کے وال تو چکے والا میں ثابت کردا کہ ہر لو رکھا پیارنا میرے کو نمبر سارا کچھ لکھا چک کا نام لکھا ہے یہ پی دے کا نا لکھا انہیں آخیا یہ اپنے دادے دا انہیں دسیا ہے کہ دادے دا ہے یا پیو نے دادی نال کیتا ہے یا دادے نے دی اما نال کیتا ہے یہ نسل ہے اپنے پیو دی نہیں چلو پورا چاک کے نہ آ کے نا آپ سانچوس بندے پورا دعوی ہے کہ میرے نال چلو پھر ساڈے کو ہیں دور کسی نال بھی میرا اتفاق نہ نہ ہوشریت بڑا ہاں اونج ویسے ہیں میں اتفاق سنو اتفاق کا مطلب ہے کہ میں ایسے علماء ضرور ہیں کہ جیڑے سبحان اللہ وہ آخ دن کے یار چشتی آ آخ لیں مولا ابراہیم سالوی صاحب جان دو واہ بچرا سبحان اللہ اگلے دن میں گیا ہوتے جب پا کے میرے فرمان دینا ساڈے مجاہد آئے بیٹھے اس طرح چرپائی بچھا نے انہوں کی چرپی ادھر ہوں اگے میز ہوں انہوں نے بیٹھنے کا طریقہ ہی ہے میں نے اس تھان بلایا آپ ادھر بیٹھے نے حالانکہ میرے والد دی عمر دے پھر گلا شروع ہوئی انہیں فرمایا چشتی پاکستان کا کی پوچھنا ہے پاکستان وہ ملک ہے جتنے کفر نو اسلام سمجھا ہے اور حق بولنے والے نو فسادی ہاں، جی، جی۔ والد نہیں استاد نے پڑھیا ہے وہ میرے خیال پڑھیا ہاں، ہے ہاں ہاں ہاں یہ جی جی جی ہاں اتنے بہرحال مولانا ابراہیم سیالوی صاحب میں انہوں نے حق پرست عالم پایا پھر جناب جڑی گفتگو ہوئی ہے جڑی کیتی ہے اور جو موافقت وہ میں حیران پھر وقت میرا لگ جا کے میں جانا واسطے نماز بھی پڑھنی نمبر ایک بار شریعت والے جان دے دے پوتے مولانا اطال مستفا آزمی صاحب کراچی دے اگلے دن جامعہ نظامیہ لاہور والا اس لڑکا ایک پڑھتا کراچی کا مہاجر انہوں پیغام دے کے بھیجا ہے کہ لاہور کے اندر امام احمد رضا کا ایک شیر رہتا ہے اس کو سلام کر میں اپنے فون میں میں میں فون فون کرنا پھر انہوں نے کیتا ہے کہ یار سلام دعا کرا سلام دعا پھر کیلا بات ہوئی لگے جڑے موافقت ہے نا جی اس بنا میں پھر گیا انہوں نے انہوں امجدیا کڈیا گیا ہے اس واسطے کہ کو نورانی صاحب نورانی کے خلاف تک, تقریر کی ہے اور انہوں نے آخیا انہیں دوبندیاں بد مدما جڑا اتحاد کیتا ہے سلانت بلی ہے کفر کیتا ہے آلہ حضرت دہ فتاوے نے سارے بزرگوں دہ فتاوے نے اس بنا انہوں نے بال کٹیا میرا استاد غلطی نال کوئی سی کاش کے میں نہ شگرد بنتا چنگا سی استاد ارشاد احمد حضرت صاحب حق اس لیے دشمنی دن چوٹی دا پورا زور لا رہے ہیں کروڑ پکے جی جی, جی استاد مولا منظور احمد صاحب دامت برکات قدسیات اللہ تعالیٰ غریب کرامت فرماوے او سبحان اللہ او مرد درویش سی فقیر اللہ دا ہاں جی جدو سہی وال سہی وال آخری دورہ تفسیر القرآن پڑھا رہے سن میں تو حاجی آفتاب وہ لڑکا سڈے کو بصیر پور والا حاجی آفتاب دونوں ملن گئے یہ استاد ارشاد رہی ہیں استاد منظور صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماند نے میرے استاد ارشاد نے کہ مولی ارشاد ویسے انہوں کے خلاف کوئی گل نہ کرے کر انہاں دیاں گلاں نبی پاک دیا مصدقہ ہیں قسم خدا دی میں کھانا خدا چ بیٹھا خدا مینو غرق کر دے اگر میں جھوٹ بولا مینو ایمان نصیب نہ ہوئے کتنا بڑا دل اور میں لطف کی گل ہے جڑا واقعہ تمہیں سنا رہا کہ ہاں۔ استاداں دے چہلم دے اوتے استاداں دے چہلم تے اشرف سیالوی وچ سی بڑے بڑے مفتی اوتے وچ سن الحمدللہ مینو یہ شرف بخشا گیا استاد چاہ بھی میرے آخیا تو استاد منظور احمد صاحب دے پوتر نصر اللہ اس آخیا مینو کہ تو تقریر کر تسی نال نہیں سو تسی نال سو اچھا انہاں مینو آخیا تقریر کر میں تقریر کے اندر موقع پایا میں کہ اج واہ چس بنی استاد آندا اوہی واقعہ سنانا جڑا ہاں۔ صحیح والا ہے ہاں۔ کیوں سارے مولی بیٹھے نے استاد ارشاد وچ بیٹھا ہے جدو یہ سارے اتنے سن لین گے تو استاد ارشاد آخے گا جھوٹ بولیا اگلے آخر گے اس لیے کیوں نہیں اٹھا <laughs> واقعہ سنایا بڑے استاد منظور احمد انہوں نے بھائی صاحب فرمایاد اللہ صاحب استاد قسم خدا دی استاد ارشاد نو تے سارے مول استاد استاداں دے جننے ہیں نا بھاوے کو مفتی ہے باغے کوئی ہے استاد صاحب صاحب صاحب ایڈے بے بے نیاز سے پرواہ بندے سن او ویسے مولی ہوئے چلو ادھر انہاں کدی نہیں سی کر کے بلایا میرے بھائی بالکل نو عمر تو ویکھن ساتھ ساتھ بچے تو انہاں انہاں نو آکھن ساتھ صاحب صاحب دے بھائی میرے کول آئے سن پڑھن واسطے کو باہر تبلیغاں کردے سن خلاف بولتے سن میں ڈردا سا کہ یار بیل کدھر بےزتی نہ کر دے انہاں دی مار کٹے نہ انہاں نو میں نالے بڑا سخت بول دینے میں رات نو پھر ویکھنا پیا کہ جتھے میری لائبریری ہے ایتھے چار پائی پئی پرانی جی اس دے اوپر بھائی صاحب انہاں دے خطاب کر گلاں کر رہے نے جس طرح کہ جنہ جس انداز لب الہجے نال کردے نے اسی طرح ہی آ کے گلاں کر رہے نے تو میں ویخ رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تصدیق آ رہی ہے کہ یہ سب گلا حسن نیت تے مبنی نے میں لفظ یاد میں کہ فرمایا سب کچھ یہ حسن نیت پر مبنی ہے اس واسطے مولوی ارشاد نے انہاں واسطے کچھ انہاں بارے کچھ نہ سنو پھر استاد ارشاد جا قرآن سر ترا ترک استاد آکھ ایمان نہ نصیب ہوے جے جھوٹ مارن دس استاد وڈا جدو سات صاحب واسطے سلام آکھن لگا نا مینوں کہ اپنے بھائی صاحب نو سلام قسم خدا دی کر کے نا استاد منجی تو اٹھ لوتے جڑے کدی مفتی کسے واسطے نہیں سن اٹھتے چرپائی تو اٹھ کھلوتے فرماند نے اپنے بھائی صاحب میرا سلام کہنا اور میرے واسطے دے دعا دھو گل میں بھرے مجموع چیلوں میں بیان کی تھی جھٹ ہی آدمی استاد ارشاد اٹھ خلو جھوٹ بول ہی جانا میں میرے سامنے منہ کوئی گل ہوئی اس طرح دی تو ترا کی توں ایل ہمان دسو کہ نہ کہ لیکن چپ کا مطلب گل سچی سی ہوں ہوں کی ہے مکریا بیٹھا آ کے آ جانا استاد تو کچھ نہیں سونا وہ ہوں گئی ابن تیمیہ والی میں ہون اس واسطے میں آ کے غلطی نال پڑ بیٹھا نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سہر کے بھی وہ کہ لندن جیسے برفانی ملک دے اندر بھی میرے کو تحجد دی نماز کدی نہیں جھوٹ بولنے والے کچھ تو شرم کر ہاں کہ جی اللہ اقبال تے مسٹر جناب یار سی تو مسٹر کے خلاف ہو ہاں۔ ایمان لال دسو ایمان لال دسو تھی کیا بھابیاں یار ہے جی جدو نظریاتی مخالفت ہوئے تیاری کا مطلب ہے مسٹر جنا ووٹ نو فرض آخد اسلام اسلام آخد اسلام کے مطابق آخد ہے اقبال ووٹوں نو جمہوریت نو آدھا اٹھا کر پھینک دو باہر وہ آخد ہے وہ انگریزی تہذیب نو اسلام دی ترقی یافتہ صورت اور اقبال انگریزی تہذیب نو کفر دجل فریب سب لانت آخد ہے انگریزی تعلیم نو فرض آخد آخد لانتی اقبال کفر تے حرام میں پچھان گیا کہ جو بربادی جی اسے تعلیم نال جی جی۔ نال ایمان دس او دل اقبال کدی اپنی تھی پہن کدی ثابت کرو اقبال دی دی تھی پہن کدی فوٹو ویسی مسٹر جناب دی بہن دی فوٹو جگہ جگہ اقبال نو آکھیا گیا توجہ اقبال نو آکھیا گیا کہ میٹنگ کے شریک ہونا عورت نال لے مسٹر جنا سانو آندا ہے مسٹر جنا کا بیان جہان مفتی اعظم کتاب کا نام ہے ہاں جی۔ انڈیا سے چھپ کر آئی ہے ایک ہزار بارہ سو بارہ سو بارہ سو بارہ سو تیس سفا غالبان جی، جی۔ انڈیا سے آئی ہے مفتی اعظم جہاں ہے مفتی اعظم مفتی اعظم کہا جاتا ہے ہند مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کو جو امام اہل سنت کے چھوٹے بیٹے ہیں ان کے حالات پر ملک مختلف مقالے ہیں رسالے ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو جہاں مفتی اعظم نام رکھ کے اس کو چھایا کیا گیا انڈیا سے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسٹر جنا کہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہے عورتوں کی شرکت سے جلسے میں ہجوم بڑھ جاتا ہے لہٰذا اپنی عورتوں کو ساتھ لایا دس دس دس دس دس دس سو سو سو سو سو اکتیس اکتیس اکتیس اکتیس سو اکتیس اچھا یہ ایمان لال دسو بغیر کی علامہ اقبال سے کہا گیا کہ آپ اپنی عورت کو جلسے میں شریک کریں انگریزوں نے کہا کسی نے نہیں اخبار میں تو آپ بتاؤ کہ کہاں سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ مستر جناح کو کافر کہتے تھے اور کہتے جو اس کے کفر میں شک ہے وہ بھی کافر اور تو سنو ان کے بھانجی رامی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے سید دیدار علی شاہ صاحب محدود سے الوری جن کو کہا جاتا ہے جسارت اخبار کا بیان ان کا اس وقت کا موجود ہے ہمارے پاس جس میں انہوں نے کہا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یہ تو میں پتہ نہیں ہونا ہے ہے اچھا، ہے جیدہ بھی اقبال ہاں ویسے اچھا، واضح مطلب کی چیز بشر بندہ راز اپنا دس پتا دلیل دلی باقی اور جو راز اپنا کھول کھڑو سامنے کک رہنا بشر اول نہیں لفظ غلط پڑھ رہا ترجمہ مطلب کر جی، جی۔ بشر راز دلی کہہ کر دلیل و خوار ہوتا ہے بشر راز دلی کا مطلب کیا کہ آدمی بندہ جدو اپنا پیٹ دل کھول تا کر کے بزرگ فرماندن راز کو اندر رکھو کیا جو علماء دیوبند جڑے نے استاد درس نظامی دا او دا نام ہے بلال اشرف سندر دن نال مدرسہ سیانت المسلم سیانت العلوم اس دا محتمم بنا لیں جامعہ اشرفیہ دا پھنے خام مدرس موسا بازی روحانی جد نام دے کئی مدارس قائم ہو چکے مر چکے عربی تصانیف دا مصنف بھی تھی اپنے دور دا اشرف خان بھی سی وہ اینا قابل سی موسا بازی روحانی پٹھان سے موسا بازی روحانی فلکیات جدیدہ وغیرہ کتاباں ہوندیاں ہیں فلکیات اس تے بالکل اوہی او دا شاگرد بلال اشرف اس کو پڑھیا ہے وہ آیا میرے کو کہانی لمبی ہے گفتگو تے شروع ہو گئی ٹیپ ریکارڈ سب کچھ ہویا پیا ہے اس جدو میں حوالے دیوبندیاں کفریات دے اس اگوں دو مرتبہ ایک گل کیتی ہے کہ جناب ہمارے حضرت موسا بازی روحانی کہا کرتے تھے کہ ہمارے اکابرین سے غلطیاں تو ہوئی ہیں پھر ہم کیوں تعبیلیں کرتے ہیں پھر انہیں یہ سکھا نہیں نہیں میں نے اپنے حضرت موسا بازی روحانی سے تو بارہا سنا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں سے غلطیاں تو ہوئی ہیں اور آپ یہ تو اعتراف کفر ہے کیونکہ غلطیاں ان کی چوری ڈکیٹی کی تھوڑی تھی غلطیاں تو کفر کی تھی اور مورسا بازی جیسا بندہ اشرفیہ اب جب ان کے وہ کفر مان رہا ہے اقرار کر رہا ہے تو امام احمد رضا جو ہے وہ تو خود بخود برحق ثابت ہو گئے کہ آپ نے تو یہی کہا ہے کہ یہ کفر ہے حسام حسام مشدد نہیں جی، جی، جی۔ ہاں۔ مشدت اس کی حقیقت جو ہے برحق ہے سمجھ آ رہی کہ اس کی حقیقت دیکھنی ہو تو کتاب چھپ چکی ہے دیوبندیوں کی طرف سے حصول المعمول نیل المامول میں شیخ برزنجی جو شیخ برزنجی حسام الحرمین کے مقررین میں شامل ہیں مصدقین عرب کے تھے غالبان پتا نہیں احمد ہے یہ پتہ نہیں برزن جی بارہ شیخ برزن جی کے نام سے مشہور ہاں بس وہی ہے کیسٹ وہ گفتگو والی کیسٹ سنی بس ٹھیک تقریر والی سر نہیں ہونا شیخ ہاں تقریر والی کسی چ ہوگا وہ ہاں۔ پھر جڑے میں جو بندیاں نے کفر دسے ہونے نے اس وقت میں آخا بالکل اتے وہ جناب کہ وہ حسن معمول کتاب انہوں چھاپی مولانا اس میں کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا نام کے شخص کی طرح ہے انہوں نے یہ یہ کہا اور ہم نے یہ لکھا کہ اگر یہ ان لوگوں کی عبارتیں ہیں تو بالکل وہ پکے کافر ہیں جو ان کے کفر یعنی ہاں، سب جھوٹ پلندن اور جو مرضی کرتے رہے انہیں جڑی المحنت لکھی عقائد علماء دیوبند کے نام سے جو میں چھپی المحنت المفنت جی۔ ہاں تو اس میں پڑھے کیا تاجل فریب ہے ان کا جھوٹ صاف صاف کھل رہا ہے عبارتیں انہوں نے تبدیل کر دیں اور وہاں پر جو عقیدے اہل سنت کے تھے وہ پیش کیے اور جو کفری عبارتیں تھیں وہ چھپا دی بغیر تو نے اعلیٰ حضرت نے جو فتوے لگوائے تو عبارات پیش کی اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان عرب والوں کے سامنے ہمارے عقیدے پیش کر دی عبارات چھپا دی اگر کوئی بات کرنا چاہے بات کیا ہے کہ ان سے سے بات وجہ نہیں ہو سکتی جب بات میں کہہ رہا ہوں کہ موسا بازی تسلیم کر رہے ہیں اور مطلب نہیں نہیں یہ مذاق تھوڑا ہوتا ہے مناظر یہ تو ہم سمجھتے ہیں آنٹو چاٹو ملا پتہ نہیں کہڑے کوٹ پندرہ کوترے اٹھ پندرہ میں ہونا میں ہونا میں ہونا ایک شاید نہیں ہوتی جب ایک حقیقت سامنے آ چکی ہے تو اس کے بعد یہ کوئی مزاق تھوڑا ہوتا ہے بس اس کے ساتھ منہ ماری کرتے رہو اس کے ساتھ منہ ماری کرتے رہو دیکھو دیوبندیوں اور وہابیوں کے باطل اور کفر ہونے پر خدا تعالی کی طرف سے تصدیقات ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے محمد پناہ ٹوٹانی کو آگ سے بچا دیا اور وہاں بھی جل گیا خدائی فیصلے کے بعد میں کہتا ہوں اگر مناظرہ کوئی باس بھی کرے تو اس کا ایمان ہو جائے گا یاد کیا ہے اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے تو پھر سب سب سب جھوٹ جھوٹ جھوٹ لا حول ولا کون کہتا ہے خلیفہ دے وہ باندر خلیفہ ہے اگر وہ خلیفہ ہو تو ہمارے مرشد صاحب نہ فرماتے کہ وہ خلیفہ ہے ہمارے مرشد صاحب نہ ان سے ملتے نیچری آدمی تھا کٹر دیو بندی تھا اس میں کوئی شک ہے اس کی اس کے بیٹے سارے خنزیر دیو بندی ہیں عبد المومن عبد المحمن وغیرہ وہ بہرحال نہیں بےچارا وہ بیچارا تھا اقتدار خان جو تھا وہ اس کے سمجھ نہیں وہ کتابوں میں بھی کمزور تھا اور ویسے بھی عقل میں بھی کمزور تھا اس کو ابن سہمیا کی طرح کوئی پتہ نہیں تھا کیا کہنا کیا نہیں کہنا جناب فتوی چھوڑی ہوں بھائی اور حوالہ یعنی حوالہ واضح ہے مطلب کوئی عورتوں کو نماز عورتیں وہ تو جہاں تصویر نماز تو جہاں رہی پانچ وقت نہیں پڑھ سکتی مسجد میں مسلم شریف کے اندر حضرت فاروق اعظم نے منع کیا مسجد میں آنے سے عورتوں کو اور سید امہ اشرف پاک سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا ان کی جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ بھی وہی فیصلہ فرماتے جو حضرت عمر نے کیا تو تمام صحابہ کا اتفاق اجماع اس بات پر کہ عورتیں جو ہے وہ مساجد میں ان کا آنا گھر میں اپنے وہ بھائی جماعت نہیں عورت کی ہے عورت کو یہ تصور دے نہیں سکتے کہ وہ سوچے کہ میں بھی امام ہوں کیونکہ صحابہ کرام سے ممکن ہے کہ حضرت عمر باغ کوئی بات کریں خلاف سے شریعت اور صحابہ خاموش رہیں جو یہ سوچے گا بےمان ہو جائے گا اگر حضرت عمر کا فیصلہ خلاف شریعت ہوتا تو نوز بلّہ احمد صاحب کرام خاموش کو رہتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے جھوٹ بول رہا غلط کہہ رہا تو اور پھر فاروق اعظم نوز باللہ من ظالب یہ تو وہاں بھی نظریہ خنزیروں کا جیسے وہ کہتے ہیں بیس تراویاں حضرت عمر کی بدعت ہے پہلا بتتی عمر ہے ہاں جی یہ تو وہی بات ہے یہ لانتی یہ برائل سب کا پھر یہ بتتی بن چکا ہے ہاں جی جو جو کہتے ہیں کہ جناب یہ حضرت عمر نے ایسا کیا اور لانتی حضرت عمر کے کو رسول اکرم سے جدا سمجھنا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا بلزان میں بادی ابھی بکری عمر میرے بعد آنے والے دو ابو بکر عمر کی اقتدا کرو بادشاہ ہم پر فرض ہے ان کی اتباع دوسری اذان جو میں نے اس سے کیسا بھائی بار